باب نمبر چھ اس نے اپنی آنکھیں کھول دی پتہ نہیں وہ سب کچھ سوچتے سوچتے رات کس وقت سوئی تھی آنکھ کھلتے ہی وہ ایک بار پھر وہیں پہنچ گئی ہر چیز اتنی ہی خراب اتنی ہی بدصورت تھی جتنی رات کو تھی کاش سب کچھ خواب ہوتا سب کچھ جہاں زیب ایمان علی یہ زندگی سب اگر ایسا ہوتا تو ابھی آنکھیں کھولنے کے بعد میں کس قدر خوش اور مطمئن ہوتی اس کی آنکھوں میں چبن ہو رہی تھی آنکھیں بند کر کے اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے اپنے پپوٹے چھوئے سوجی ہوئی آنکھوں نے اسے ایک بار پھر یاد دلایا کہ وہ رات کو روتی رہی تھی پھر اسے یہ بھی یاد آیا کہ اسے آج کیا کرنا ہے سامنے دیوار پر لگا ہوا کلاک نو بجا رہا تھا کمرے میں پھیلی ہوئی روشنی اسے بری لگ رہی تھی بالکل زندگی کی طرح چند منٹ وہ خالی اس ذہنی کی کیفیت کے ساتھ کمرے کو دیکھتی رہی دیواریں کھڑکیاں چھت فرش سب کچھ یہیں ہوگا بس کچھ دیر بعد میں یہاں نہیں ہوں گی نہ ہی دوبارہ کبھی آؤں گی اس نے سوچا تھا باہر سے آوازیں آ رہی تھیں مدہم آوازیں چھوٹے چھوٹے کہہ کہے خاموشی اور ایک بار پھر آوازیں اور یہ سب کچھ میں زندگی میں آخری بار سن رہی ہوں اس نے آوازوں کو پہچاننے کی کوشش کی سفینہ کے کہہ کہے پہ میں دیر نہیں لگی اس کی ہنسی بہت خوبصورت تھی کھل کھلاتی ہوئی اختیار رواں شفاف معین کی آواز بلند وہی مخصوص زیرو بم ثاقب کا ششتہ سشتہ لہجہ امی کی مدھم آواز اس کی سماعتیں ہر آواز کو شناخت کر رہی تھیں پھر اچانک ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی کوئی کرنٹ اس کی ساری حسیات بیدار کر گیا اس کی سماعتوں نے ان آوازوں میں سے ایک اور آواز کو بھی شناخت کیا تھا چند لمحوں کے لیے وہ ہل نہیں سکی کیا یہ ایلوژن ہے یا پھر اس نے ایک بار پھر اس آواز کو تلاش کرنے کی کوشش کی آئی ڈونٹ نو آواز ایک بار پھر آئی اس نے کسی بات کے جواب میں کہا تھا ننگے پاؤں ہی وہ بیڈ سے اٹھ کر بھاگتی ہوئی دروازے تک آئی اور ایک جھٹکے سے اس نے دروازہ کھول دیا کوئی شبہ باقی نہیں رہا وہ سامنے موجود تھا سب کے ساتھ چائے کا کپ ہاتھ میں لیے ثاقب کی کسی بات پر مسکراتے ہوئے دروازہ کھلنے کی آواز پر سب دروازے کی طرف متوجہ ہو گئے تھے وہ بھی ادھر ہی دیکھ رہا تھا لوگ امید کو جگانے کا سوچ رہے تھے مگر وہ خود ہی آ گئی امی نے اسے دیکھتے ہی کہا وہ کھلے دروازے کے درمیان کھڑی کسی بت کی طرح ایمان علی کو دیکھ رہی تھی اس نے زندگی میں کبھی اپنے علاوہ کسی سے نفرت نہیں کی تھی جہاں زیب سے بھی نہیں اس کا خیال تھا نفرت صرف اپنے آپ سے ہی ہو سکتی ہے مگر اس وقت پہلی بار اسے پتہ چلا کہ نفرت دوسروں سے بھی ہوتی ہے اور نفرت کی کوئی حد ہوتی ہے نہ حساب اس وقت سامنے کرسی پر بیٹھے ہوئے ایمان علی سے اس نے صرف نفرت ہی نہیں کی تھی اسے گھن بھی آئی تھی وہ اس پر تھوکنا بھی چاہتی تھی اور گالیاں دینا بھی اس کا دل یہ چاہا تھا کہ اس وقت اس کے پاس سلگتے انگارے ہوں جنہیں وہ ایمان علی پر پھینک دے یا ایک ایسا بھڑکتا ہوا الاؤ ہو جس میں وہ اسے دھکیل دے یا یا پھر اس کے ناخن اتنے لمبے ہو جائیں جسے وہ ایمان علی کا پورا چہرہ پورا جسم کھرچ دے اتنا گہرا اور اتنی بری طرح کہ وہ دوبارہ کبھی اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکے السلام علیکم وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا وہ پلکیں جھپکے بغیر اس پر نظریں جمائے چپ چاپ اسے دیکھتی رہی امید سلام کا جواب تو دو اس کی امی نے جیسے اسے یاد دلانے کی کوشش کی ایک مکار دھوکے باز ذلیل اور کمین یہودی پر میں میں اللہ کی رحمت تو نہیں بھیجوں گی اس نے زہیلے انداز میں سوچا اس کے چہرے پر ایسا تاثر ضرور تھا جس نے ایمان کو ایک دم سنجیدہ کر دیا ایمان بھائی ابھی آدھے گھنٹہ پہلے آئے ہیں آپ کو لینے میں نے بتا رہا تھا کہ آج امید بھی واپس لاہور جا رہی تھی لگتا ہے تم دونوں فون وغیرہ کے بغیر ہی کوئی وائرلیس ٹائپ کا رابطہ رکھتے ہوئے ہو وہ یقیناً مذاق کر رہا تھا اور کچھ کہے بغیر ایک جھٹکے سے پلٹ کر واپس کمرے میں آ گئی یہ ان کو کیا ہوا تاکیب نے کچھ حیران ہو کر اس سے اس طرح خاموشی سے واپس جاتے ہوئے دیکھ کر کہا ایمان حیران نہیں ہوا وہ ناراض ہے میں نے آپ کو بتایا نا میں کچھ عرصہ مصروفیات کی وجہ سے اس سے رابطہ نہیں کر سکا فون نہ کرنے پر ہی وہ ناراض ہو کر یہاں آ گئی ہے میں منا لیتا ہوں چائے کا کپ رکھتے ہوئے ایمان نے کہا اور مسکراتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا امید نے اندر کمرے میں اس کی آواز سنی تم کیسی ہو ایمان نے اسے مخاطب کیا وہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی یہ شخص میری زندگی میں کیوں آیا میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش اپنی محبت صرف تمہارے لیے چھوڑ دی اور تم تم نے میرے ساتھ کیا کیا میری قربانی کے بدلے میں تم نے میرے مقدر میں یہ شخص لکھ دیا ایک یہودی جس کے ساتھ میں ایک سال سے رہ رہی ہوں یہ سوچتے ہوئے اس نے میرے لیے اپنا مذہب چھوڑ دیا کیا اس سے بہتر جہاں زیب نہیں تھا وہ کم از کم مسلمان تو تھا اس کے ساتھ جانے پر مجھے کوڑے لگتے سنسار کیا جاتا مگر میرا ایمان تو رہتا میرے سامنے یہ شخص تو ایمان بن کر نہ آتا اس نے بے اختیار اللہ سے شکوہ کیا میں جانتا ہوں امید تم ناراض ہو لیکن حالات ہی ایسے تھے کہ میں تم سے رابطہ نہیں کر سکا آج ہی پاکستان آیا ہوں اور آتے ہی تمہیں لینے آ گیا ہوں جب اس نے قریب آ کر معذرت کی اس کا دل چاہا وہ اسے دھکا دے کر اس کمرے اس گھر سے نکال دے اسے چلا چلا کر بتائے کہ وہ اس کے بارے میں سب کچھ جان چکی ہے مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یہ وہ سب کچھ کہہ سکتی ہے نہ کر سکتی ہے اس کمرے سے باہر کچھ ایسے لوگ کھڑے ہیں جن کے لیے اس نے ساری زندگی جد و جہد کی تھی جن کے خوابوں کو تعبیر دیتے دیتے وہ اس مقام پر آ کھڑی ہو گئی تھی اب ان لوگوں کے سامنے وہ بھیکاری بن کر کھڑی نہیں ہو سکتی تھی دس سال میں دی جانے والی خوشیوں اور وہ ایک لمحے میں چھیننا نہیں چاہتی تھی وہ چاہتی بھی تو ایسا نہیں کر سکتی تھی زندگی میں بہت بار اس نے صبر اور خاموشی سے کام لیا تھا اس بار بھی اس بار اسے صبر نہیں صرف خاموشی اختیار کرنی تھی چند لمحوں کے لیے چند گھنٹوں کے لیے پھر ہمیشہ کے لیے یہ یہاں نہ آتا تو بھی مجھے مرنا تھا یہ یہاں آ گیا ہے تو بھی مجھے مرنا ہے مگر اب اکیلے نہیں ہر شخص کو اپنے ایمان کی حفاظت خود ہی کرنی پڑتی ہے مجھے ہی بھی خود ہی کرنی چاہیے بدلہ لینا ہے مجھے بہت سی چیزوں کا اور اس شخص کی موت یہ کام کرے گی ڈینیل اڈگر سے یہ شخص ایمان کبھی نہیں بن سکا مگر اس زندگی میں اس کی موت اسے ایمان میرا ایمان بنا دے گی اس نے اس کے چہرے مسکراتے ہوئے اور چمکتی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگائی ایم سوری وہ اب معذرت کر رہا تھا میں دوبارہ کبھی ایسا نہیں کروں گا کہ تم سے اس طرح رابطہ ختم کر دوں آج تمہارے ساتھ میرا ہر رابطہ ختم ہو جائے گا اور اس بار یہ کام تم نہیں میں کروں گی اس نے اس کی معذرت پر سوچا تھا کیا تم ابھی بھی ناراض ہو اس نے امید کے کندھوں پر ہاتھ رکھنے چاہے وہ جیسے ایک جھٹکا کھا کر پیچھے ہٹی ایمان نے حیرت سے اسے دیکھا کیا ہوا اس نے پوچھا کچھ بھی نہیں تم کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو بس ٹھیک ہے وہ اس سے دور ہٹ کر بولی تھی تم اب ناراض نہیں ہو نہیں ایمان کچھ مطمئن ہو گیا لاہور واپس جا کر میں تمہیں بتاؤں گا کہ میرے ساتھ امریکہ میں کیا ہوا تم نے اپنا بیگ تو تیار کر لیا ہوگا امی بتا رہی کہ امی بتا رہی تھی کہ تم بھی آج واپس جا رہی تھیں مجھے بھی آج ہی واپس جانا ہے کچھ ضروری کام ہے لاہور میں پلین میں آج مجھے سیٹیں نہیں مل سکیں اس لیے میں نے ڈرائیور کی بکنگ کروائی ہے ہمیں ابھی نکلنا ہوگا وہ اسے اپنا پروگرام بتا رہا تھا اور وہ اپنا پروگرام طے کر رہی تھی وہ ایک بار پھر اس کے قریب آ گیا تھا اسے ایک بار پھر اس کے وجود سے اتنی ہی گھن آئی تھی اس بار اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنے کی بجائے اس نے بڑی نرمی سے اس کے دائیں گال کو اپنے ہاتھ سے چھوتے ہوئے کہا میں تمہیں ایک ماہ اور چار دن کے بعد دیکھ رہا ہوں کیا محسوس کر رہا ہوں بتا نہیں سکتا سب کچھ بتانا میں بہت مشکل ہوتا ہے مگر پھر بھی تمہیں دیکھ کر مجھے بہت سکون مل رہا ہے اتنا سکون کہ اس نے ایک جھٹکے سے اپنے گال سے اس کا ہاتھ ہٹا دیا اور پھر اس کے پاس سے ہٹ گئی مجھے تیار ہونا ہے دیر ہو رہی ہے ایمان کا رد عمل دیکھے بغیر وہ کمرے سے نکل گئی میں بھی تمہیں ایک ماہ اور چار دن کے بعد دیکھ رہی ہوں کیا محسوس کر رہی ہوں میرے لیے بھی بتانا مشکل ہے مگر پھر بھی تمہیں دیکھ کر مجھے اتنی اذیت اور بے عزتی کا احساس ہو رہا ہے کہ اس نے کمرے سے نکلتے ہوئے سوچا ایمان کہہ رہا ہے کہ اسے ابھی واپس جانا ہے مگر میں اسے کہہ رہی تھی کہ اتنی جلدی کیا ہے کل چلا جائے امی نے اس کے باہر آتے ہوئے دیکھا تو اس سے کہا نہیں ہمیں آج ہی جانا ہے اسے کوئی ضروری کام ہے لاہور میں اس لیے آج ہی جانا پڑے گا اس نے کہا مگر پلین کی سیٹس بھی نہیں مل سکی سڑک کے کنار سڑک کے ذریعے جانے میں بہت وقت لگے گا اور تھک بھی جاؤ گے امی فکر مند تھیں کچھ نہیں ہوگا وہ کچھ سرد مہری سے کہتے ہوئے دوسرے کمرے میں چلی گئی آنے کے بعد جب وہ تیار ہو کے آئی تو ایمان امی سے باتیں کر رہا تھا اسے ایک سرسری نظر دیکھ کر واپس اپنے کمرے میں چلی گئی سورہ فتح کی تلاوت کرنے کے بعد اس نے دعا کی تھی میرے پاس اب صرف ایک موقع ہے آخری موقع کہ میں دانستہ نادانستہ طور پر ہونے والے اپنے اس گناہ کا کفارہ ادا کر سکوں اور میں یہ کفارہ اپنے اور اس شخص کے خون سے ادا کروں جو اس گناہ کا موجب ہے مجھے استقامت اور ثابت قدمی عطا کرنا اتنی استقامت کے اس شخص کی جان لیتے ہوئے میرے ہاتھ میں لرزش ہو نہ دل میں کوئی پچھتاوا میری آنکھوں میں کوئی آنسو آئے نہ میرے ذہن میں کوئی خوف آج کے دن کے لیے مجھے بے رحمی کی سخت سے نواز دو وہ بے رحمی جو میرے پیروں میں لرزش نہ آنے دے جو میرے دل کو پتھر اور آنکھوں کو خشک کر دے زندگی میں ایک بار پھر مجھے ایمان اور محبت میں سے ایک چیز کا انتخاب کرنا پڑا ایک بار پھر میں نے محبت کو ترک کرتے ہوئے ایمان کا انتخاب کیا تو میری نیت سے واقف ہے اور میرا ہر ام تیرے ہی لیے ہے اس نے اپنے اندر ایک عجیب سی طاقت محسوس کی وہ کمرے سے اٹھ کر باہر آ گئی سفینہ ناشتہ لگا رہی تھی ایمان نے اسے بہت غور سے دیکھا اس کا چہرہ بے تاثر تھا میں تیار ہوں چلیں وہ ایک دم ایمان سے بولی لو اس طرح کیسے جا سکتی ہو پہلے ناشتہ تو کرو اس کی امی نے کچھ پورا مانتے ہوئے کہا مجھے بھوک نہیں ہے بھوک ہے یا نہیں لیکن ناشتہ کیے بغیر تم نہیں جا سکتی بہت عجیب عادت ہے اس کی ہمیشہ سے کھانے کی پرواہ نہیں کرتی امی نے ایمان سے کہا جو ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ان کی بات سن رہا تھا کیا لاہور میں بھی اسی طرح کرتی ہے نہیں وہاں تو کھانا وقت پر کھا لیتی تھی مجھے لگتا ہے یہیں آ کر لاپرواہ ہو گئی ہے اس نے امید کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا ناشتہ کرنے کے بعد معین ٹیکسی لے آیا اور ایمان اور امید کا سامان ٹیکسی میں رکھوانے لگا سب لوگ انہیں دروازے تک چھوڑنے آئے دروازے سے نکلنے سے پہلے وہ ایک بار پلٹی اور اپنی امی کا چہرہ دیکھنے لگی اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی ان لوگوں اور اس گھر کو وہ آخری بار دیکھ رہی تھی ایمان کو حیرانی سے اس کی آنکھوں میں نمدوار ہونے والی نمی کو دیکھا اس کی آنکھوں میں الجھن تھی ایک گہری سانس لے کر وہ دہلیز پار کر گئی ایمان اس کے پیچھے تھا ڈائیو میں اپنی سیٹ پر بیٹھنے کے بعد اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی وہ چاہتی تھی ایمان اسے مخاطب کرے نہ ہی اس سے کوئی بات کرے ساتھ والی سیٹ پر موجود اس کا وجود اس کے لیے ایک کانٹے کی طرح تھا تم راول پنڈی کیوں آ گئیں وہ اس سے پوچھ رہا تھا اس کا دل چاہا کہ وہ اس سے کہے وہ اس کا فریب جاننے کے بعد وہاں سے آئی تھی میں اکیلی تھی وہاں اس لیے یہاں آ گئی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اس نے جواب دیا ایمان کچھ دیر اسے خاموشی سے دیکھتا رہا میرے ساتھ رابطہ نہ کرنے کی وجہ سے امید نے اس کی بات کاٹ دی میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی میں سفر خاموشی سے کرنا چاہتی ہوں اس لیے پلیز ایمان نے گردن موڑ کر امید کو دیکھا وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی اس کے لہجے میں اتنی بیگانگی اتنی بیزاری کیوں تھی تمہارا غصہ ابھی بھی ختم نہیں ہوا اس نے ایک بار پھر اسے مخاطب کیا وہ خاموش رہی مجھے تمہاری ناراضگی دور کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا وہ سنجیدہ تھا تمہیں اپنی جان دینی پڑے گی امید نے سوچا میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ میں ناراض نہیں ہوں میرے پاس ناراضی کی کوئی وجہ نہیں ہے بس میں یہ سفر خاموشی سے کرنا چاہتی ہوں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے ایمان ایک دم فکر مند ہو گیا کیا ہوا تمہیں تم ٹھیک تو ہونا اس نے امید کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اسے وہ لمز انگارا لگا تیزی سے اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کے نیچے سے کھینچ لیا میں ٹھیک ہوں صرف میرے سر میں درد ہو رہا ہے اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا کیا تمہیں کوئی ٹیبلٹ چاہیے نہیں مجھے بس خاموشی چاہیے اس بار اسے ایمان کی آواز سنائی نہیں دی موٹر وے پر ہونے والے باقی کے سفر میں ایمان نے دوبارہ اسے تب مخاطب کیا جب ڈائیو سروس ایریا پر رکی تھی نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے اس نے ایمان سے کہا وہ اس کے انکار کے باوجود اس کے لیے کولڈ ڈرنک اور سینڈوچ لے آیا مجھے نہیں کھانا ہے میں بتا چکی ہوں وہ کوشش کے باوجود اپنے لہجے کی تلخی چھپا نہیں سکی باقی سفر بالکل خاموشی سے طے ہوا نہ اس نے ایمان سے کوئی بات کی نہ ایمان نے اس سے کچھ کہنے کچھ پوچھنے کی کوشش کی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ایمان کو اس کا رویہ برا لگا تھا مگر اس نے اس کی ناراضگی کی رتی بھر پرواہ نہیں کی گھر پہنچنے کے بعد وہ اندر چلی گئی جبکہ ایمان ملازم سے سامان اتروانے لگا ملازم بیگز اندر لے آیا اس کے پاس صرف ایک بیگ تھا جس جبکہ باقی سامان ایمان کا تھا وہ جانتی تھی ابھی تھوڑی دیر میں ایمان اپنے کام نپٹانے کے لیے چلا جائے گا اور اسے جو بھی کرنا ہے اس کی عدم موجودگی میں ہی کرنا تھا مجھے تم صرف یہ بتاؤ کہ تم میرے ساتھ اس طرح کیوں کر رہی ہو ایمان بیڈ روم میں آتے ہی سیدھا اس کے پاس آیا وہ صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی کیا کر رہی ہوں میں اس نے سرد آواز میں پوچھا اس کے قریب صوفے پر بیٹھ گیا وہ صوفے سے اٹھنے لگی جب اس نے امید کو بازو سے پکڑ کر ایک جھٹکے کے ساتھ واپس صوفے پر بیٹھا دیا یہاں بیٹھو اور مجھ سے بات کرو وہ بھڑک گئی مجھے تمہارا ہاتھ مت لگانا وہ اس کی بات پر بہنچا رہ گیا کیا مطلب ہے اس بات کا وہی جو تم سمجھتے ہو کیوں ہاتھ نہ لگاؤں بیوی ہو تم میری اس کی بات امید کو گالی کی طرح لگی اس کا دل چاہا وہ اس کے منہ پر تھوک دے اسے بتائے کہ وہ اس کے دھوکے کے بارے میں جان چکی ہے اسے بتائے کہ اب وہ اسے مار دینا چاہتی ہے میں تم سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی اس نے ایک دم خود پر ضبط کیا تھا مگر میں تم سے بحث کرنا چاہتا ہوں تمہیں پتا ہے مجھے تمہارے رویے سے بہت تکلیف پہنچ رہی ہے اگر ایسا ہے تو میں کیا کروں وہ اس کو دیکھ کر رہ گیا تھا تم یہ سب مت کرو ٹھیک ہے میں تم سے رابطہ نہیں کر سکا مگر اس کی وجہ امید نے تیز آواز میں اس کی بات کاٹ دی مجھے کوئی ایکسکیوز مت دو مجھے دلچسپی نہیں ہے ان وجوہات کو جاننے میں امید اس ایک ماہ میں آخر ایسا کیا ہوا جس نے تمہیں مجھ سے اتنا متنفر کر دیا وہ پریشان تھا یا پریشان نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا اسے دونوں باتوں میں دلچسپی نہیں تھی جواب دینے کی بجائے اس نے ایمان کے چہرے سے نظریں ہٹا لیں پچھلے سات گھنٹے سے میں تمہاری وجہ سے کتنا پریشان ہوں کیا تم اندازہ کر سکتی ہو تمہیں مجھ سے محبت نہیں میری پرواہ نہیں مگر مجھے ہے تمہارا ہر رویہ مجھ پر اثر انداز ہو رہا ہے اس نے چونک کر اسے دیکھا ایک سال کے دوران اس نے پہلی بار ایمان کے منہ سے یہ بات سنی تھی اسے کیا جتانا چاہ رہا تھا اور وہ اسے کس حد تک جانتا تھا اس نے کھوجتی ہوئی آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھا تو کیا یہ واقعی جانتا ہے کہ مجھے اس سے محبت نہیں یا پھر اس نے بغیر سوچے سمجھے ایک بات وہ کہہ رہا تھا مجھے کوئی چیز اتنی تکلیف نہیں پہنچاتی جتنی تمہاری بے رخی بے اتنائی میں نے تم سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ مجھ سے محبت کرو مگر یہ چاہتا ہوں کہ میری محبت کی قدر کرو مجھے احساس مت دلاؤ کہ میں نے تم سے محبت کر کے کوئی غلطی کی میرے پاس بہت زیادہ رشتے نہیں ہیں مگر جو ہیں انہیں میں ہمیشہ قائم رکھنا چاہتا ہوں میری زندگی میں تمہاری بہت اہم جگہ ہے اور تم وہاں سے ہٹنا چاہو گی تو مجھے بہت تکلیف ہوگی خاص طور پر اب جب میں تمہارے ساتھ اتنا وقت گزار چکا ہوں مجھ سے کوئی شکایت ہے تو کہو مگر مجھے وضاحت کا موقع بھی دو میں نے تمہاری باتیں سن لی ہیں اب میں سونا چاہتی ہوں بہت سرد اور ٹھہری ہوئی آواز میں اس نے ایمان کی ساری باتوں کے جواب میں کہا اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور پھر ایک جھٹکے سے وہ اس کے پاس سے کچھ کہے بغیر اٹھ گیا امید کو ایک لمحہ کے لیے بے تحاشا خوشی ہوئی تھی ایک سال سے وہ ایمان کے ساتھ رہ رہی تھی اور اور اس پورے عرصے میں اس نے کبھی بھی ایمان کو اس طرح غصے میں نہیں دیکھا تھا وہ بہت صلح زو اور ٹھنڈے مزاج کا آدمی تھا مگر آج وہ جس طرح بھڑکا تھا وہ اس کے لیے واقعی حیران کن تھا صوفے سے اٹھ کر وہ بیڈ پر آ گئی ایمان اب ڈریسنگ میں تھا دس پندرہ منٹ بعد وہ اندر سے نکلا تو کپڑے تبدیل کر چکا تھا اپنا بریف کیس نکال کر وہ اس کے اندر سے کچھ نکالنے لگا اور پھر اس نے بریف کیس بند کر دیا وہ بیڈ پر چادر لیے لیٹی رہی ابھی ایمان دراز کھول کر گاڑی کی چابی نکال رہا تھا چابی نکالنے کے بعد وہ بیڈ روم کے دروازے کی طرف بڑھ گیا بیڈ روم کا دروازہ کھولتے ہی وہ کسی خیال کے پیش نظر پلٹا امید نے اسے پلٹتے دیکھ کر آنکھیں بند کر لی بند آنکھوں سے قدموں کی چاپ سے وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ وہ اسی کی طرف آ رہا ہے پھر اس نے اپنی سائڈ ٹیبل کے قریب کھڑا محسوس کیا میں دو گھنٹے کے لیے باہر جا رہا ہوں کچھ کام ہے مجھے خان سامہ گھر پر نہیں ہے رات کا کھانا مجھے باہر سے ہی لانا پڑے گا تم بتا دو کیا لے کر آؤں اور اگر کسی اور چیز کی ضرورت ہے تو وہ بھی بتا دو اس کے قریب ایمان کی آواز ابھری رات کے کھانے کی نوبت نہیں آئے گی اس سے پہلے ہی اس نے تلخی سے سوچا وہ چند لمحے اس کے جواب کا انتظار کرتا رہا پھر شاید جان گیا کہ وہ جواب نہیں دینا چاہتی تمہارے لیے کچھ گفٹس لایا ہوں براؤن باغ میں ہے تم دیکھ لینا اور پھر وہ لائٹ آف کر کے کمرے سے نکل گیا ایک گہری سانس لے کر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی چند منٹ بعد اس نے باہر کار سٹارٹ ہونے کی آواز سنی چند لمحوں کے بعد کار کی آواز معدوم ہو چکی وہ بیٹ سر اٹھ کر کھڑی ہو گئی رفتاری سے اٹھ کر اس نے کمرے کی لائٹ آن کی اور پھر دروازہ کھول کر باہر لاؤنج بھی نکل آئی ملازم ٹی وی آن کیے وہاں بیٹھا تھا وہ جانتی تھی ایمان اسے اپنے انتظار کا کہہ کر گیا ہے رات کو جب بھی اسے دیر سے آنا ہوتا ملازم اس کا انتظار کرتا رہتا اور پھر اس کے آنے پر کھانا لگا کر اپنے کوارٹر میں چلا جاتا صابر تم چلے جاؤ میں جاگ رہی ہوں ایمان کے آنے پر دروازہ کھول دوں گی اس نے ملازم کو ہدایت کی وہ ایمان صاحب اپنے کپڑے پریس کرنے کے لیے دیکھ گئے ہیں میں وہ کر لوں پھر چلا جاؤں گا ملازم اٹھ کر کھڑا ہو گیا نہیں وہ میں خود کر لوں گی تم چلے جاؤ ملازم سر ہلاتا ہوا باہر گیا دس پندرہ منٹ بعد اس نے چوکی دار کو بلوایا اور اس سے کہا کہ آدھا گھنٹہ کے بعد وہ گھر چلا جائے میں اس لیے تمہیں بھجوا رہی ہوں کیونکہ کل صاحب کے کچھ بہت اہم دوست آ رہے ہیں اور تمہیں ان کے لیے دن بھر یہاں رہنا پڑے گا اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم گھر جا کر اپنی نیند پوری کر لو کل صبح آٹھ بجے واپس آ جانا اس نے چوکی دار کو مطمئن کرتے ہوئے کہا مگر بیگم صاحب ابھی تو ایمان صاحب نہیں آیا وہ آ جائیں تو پھر میں چلا جاؤں گا نہیں وہ بس مارکیٹ تک گئے ہیں ابھی آ جائیں گے تم چلے جاؤ اس نے چوکی دار سے جھوٹ بولا چوکی دار کے جانے کے بعد وہ بیرونی گیٹ بند کر کے گھر کے اندر آ گئی ایمان کے پاس ایک ریوالور تھا جسے وہ ہمیشہ لوڈڈ رکھتا تھا شادی کے چند دن بعد اس نے امید کو بھی ریوالور دکھایا تھا اور اسے چلانے کا طریقہ بھی سمجھایا تھا چونکہ میں غیر ملکی ہوں اس لیے خاصی احتیاط کرنی پڑتی ہے ایک تو بار رات کو کچھ لوگ بھی میرے گھر کے اندر آ گئے تھے اس لیے ریوالور رکھا ہوا ہے تو میں اس لیے استعمال کرنا سکھا رہا ہوں کہ تاکہ جب تم گھر میں اکیلی ہو تو اپنی حفاظت کر سکو اب وہ اسی ریوالور سے اسے شوٹ کر دینا چاہتی تھی ایمان کی بیڈ سائڈ ٹیبل کا دروازہ کھول کر اس نے ریوالور نکال کر چیک کیا پھر اسے نکال کر لاؤنج میں موجود ایک بڑے ڈیکوریشن پیس کے اندر رکھ دیا اسے اپنے نشانے کی درستی پر کوئی اعتماد نہیں تھا اس نے ریوالور چلانا ضرور سیکھا تھا مگر اسے کبھی چلایا نہیں تھا مجھے ایسی کوئی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ وہ بچ سکے کیونکہ میرے پاس دوسرا موقع نہیں ہے اس نے سوچا کیا میں رات کو اس کے سونے کا انتظار کروں اور پھر اس پر نیند کی حالت میں فائر کروں اسے خیال آیا مگر آج اگر وہ رات کو نہ سویا تو وہ جانتی تھی بعض دفعہ وہ ساری رات کام میں مصروف رہتا اور سوتا نہیں تھا خاص طور پر ویکینڈ پر آج بھی ویکینڈ تھا کل اتوار تھا اور آئین ممکن ہے وہ آج رات بھی نہ سوتا وہ کچھ پریشان ہو گئی وہ کل کا انتظار نہیں کر سکتی تھی اسے جو بھی کرنا تھا آج ہی کرنا تھا مگر کب اور کیسے پھر اچانک ایک جھماکے کے ساتھ اسے یاد آیا کہ وہ ہر رات سونے سے پہلے اسٹڈی میں جا کر کچھ دیر اپنا کام کرتا تھا اور جس رات وہ سونے کے لیے بیڈ روم میں نہیں آتا تھا تو وہ ساری رات اسٹڈی میں کام کرتے ہوئے گزار دیتا تھا اگر آج وہ سونے کے لیے بیڈ روم میں آیا تو میں اسے نیند میں شوٹ کر دوں گی اور اگر وہ سوتا نہیں تو پھر میں اسٹڈی میں کام کرتے ہوئے اسے شوٹ کر دوں گی اس نے طے کر لیا پھر اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا مجھے ریوالور روم میں چھپا دینا چاہیے اگر وہ یہاں کام کرنے کے لیے آئے گا تو کچھ دیر بعد میں اس کے پیچھے آؤں گی دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ پلٹے گا تو میں بہانہ کر دوں گی کہ کوئی کتاب لینے آئی ہوں وہ ایک بار پھر اپنے کام میں مصروف ہو جائیں گا اور تب میں کتابوں کے شیلف کے پاس آ کر وہ ریوالور نکال لوں گی اور اسے شوٹ کر دوں گی اس نے ریوالور چھپانے کے لیے جگہ کا انتخاب کر لیا اور اگر وہ کام کرنے اسٹڈی میں نہیں آتا تو بھی میں رات کو یہاں آ کر ریوالور نکال لوں گی اور بیڈ روم میں جا کر اسے شوٹ کر دوں گی وہ ایک دم جیسے کسی نتیجے پر پہنچ گئی تھی لاؤنج میں سے ریوالور نکال کر وہ واپس اسٹڈی میں آئی اب اسے کتابوں کی کسی اسی شیلف کا انتخاب کرنا تھا جسے ایمان کم از کم اس وقت تو استعمال نہ کریں وہ کتابوں کے شیلف پر نظر دوڑا رہی تھی اور پھر ایک دم اس کی نظریں ایک شیلف پر پڑی جس پر اسلام کے بارے میں مختلف ملکی اور غیر ملکی رائٹرز کی انگلش میں لکھی ہوئی کتابیں پڑھی تھیں وہ جانتی تھی ایمان اکثر اسلامک کتابیں لے کر آیا کرتا تھا اس کا خیال تھا کہ وہ واقعی اسلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ سب کچھ ایک دکھاوا تھا ایک فریب امید پر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ واقعی اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے اور سچا مسلمان ہے اس کے دل میں ایک ٹیس اٹھی تھی اور میں اس فریب میں آ گئی اسے یقین تھا وہ تنہائی میں کبھی ان کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتا ہوگا اور وہ بڑے اطمینان سے ریوالور کو ان کتابوں کے پیچھے رکھ سکتی تھی اس نے بڑی احتیاط کے ساتھ ریوالور کا سیفٹی کیچ ہٹایا اور ریوالور کو کتابوں کے اس شیلف پر چند کتابوں کے پیچھے رکھ دیا کچھ مطمئن ہو کر وہ اسٹڈی سے باہر آ گئی پھر اسے یاد آیا کہ اس نے عشاء کی نماز ادا نہیں کی تھی وہ یہ نماز ایمان کی موجودگی میں ادا کر لینا چاہتی تھی یہ اس کی زندگی کی آخری نماز تھی وضو کرتے ہوئے پہلی بار اس نے اپنے ہاتھوں میں لرزش دیکھی تھی اس نے اپنی زندگی کے ستائیس سالوں کو ایک فلم کی طرح اپنی آنکھوں کے سامنے گزرتے دیکھا اس نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں سے وقت کی پھسلتی ہوئی ریت کو دیکھا کیا کوئی کبھی یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اختتام پر کہاں کھڑا ہوگا اس کی آنکھوں میں کوئی چیز چبھنے لگی تھی ستائیس سال پہلے میرے باپ نے میرے کانوں میں جب اذان دی ہوگی تو کیا انہوں نے سوچا ہوگا کہ ان کی بیٹی مرتے ہوئے کیا کچھ گوا چکی ہوگی ساری زندگی میرے وجود کو اس کے حلال سے پالنے والا وہ شخص کیا یہ تصور کر سکتا تھا کہ میں اپنی زندگی اور اپنی اولاد کو ہی حرام بنا ڈالوں گی میرے لیے کسی نے ایسی دعا کی ہے جو مجھے اندھی گلی کے اس سرے پر لے آئی ہے کیا جہازیب نے اس نے سوچ کے لہراتے ہوئے سانپوں کو ہاتھ سے پکڑنے کی کوشش کی اور چار سال پہلے اگر اس رات میں جہازیب کے کہنے پر اس کے ساتھ چلی جاتی تو تو شاید آج میں یہاں اس طرح کھڑی نہ ہوتی میں اس گناہ کے لیے خدا سے معافی مانگ سکتی تھی خدا معاف کر دیتا لیکن جو کچھ اب کر چکی ہوں اس کے لیے حالانکہ یہ سب کچھ کرنے میں میری کوئی غلطی نہیں تھی وہ واش روم سے نکل آئی ایک گناہ سے بچنا میرے اختیار میں تھا میں نے وہ گناہ نہیں کیا ایک گناہ کا حصہ بننا میرے مقدر میں لکھ دیا گیا تھا مجھے اس کے بارے میں کوئی اختیار نہیں دیا گیا میں اس سے بچ نہیں سکی پانچ سال پہلے میں نے ایمان اور محبت میں سے ایمان کا انتخاب کیا تھا ایک سال پہلے ایک بار پھر میں نے ایمان علی اور جہاں زیب کی محبت میں سے ایمان علی کا انتخاب کیا تھا دونوں بار میرے فیصلے میرے ہاتھوں میں کچھ رہنے نہیں دیا نہ ایمان نہ محبت میں نے صرف ایمان کی خواہش کی تھی اس خواہش نے پہلے مجھے محبت سے محروم کیا پھر ایمان سے کیا خواہش غلط تھی یا میرا انتخاب اس کا ذہن پوری طرح انتشار کا شکار ہو چکا تھا پوری نماز کے دوران وہ اپنی توجہ مرکوز کرنے میں ناکام رہی تھی دعا کرتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کیا یہ ممکن ہے کہ جس شخص کا عمل میرے جیسا ہو صرف عبادت اور اسے ایمان دلا دے صرف ہاتھ اٹھانے سے اس کا مقدر بدل جائے اور وہ بھی میرے جیسے انسان کا پانچ سال پہلے اپنے وجود سے نفرت کہ جس عمل میں وہ مبتلا ہوئی تھی آج اس کی انتہا پر پہنچ چکی تھی نماز پڑھنے کے بعد وہ جائے نماز اٹھا رہی تھی جب اس کی نظر اس براؤن بیک پر پڑی جس کے بارے میں وہ جاتے جاتے کہہ کر گیا تھا پتہ نہیں کیوں وہ اس بیگ کے پاس آئی بیگ کی زپ کھول کر اس نے اس کے اندر موجود چیزیں نکالنا شروع کی چاکلیٹس گھڑی کارڈیگن جیولری اور اس نے ہر چیز اٹھا کر پھینکنی شروع کر دی ان میں سے کسی چیز کی اس کے نزدیک اہمیت نہیں تھی گفٹس ایک تلخ مسکراہٹ اس کے چہرے پر ابری تھی بیگ تقریباً خالی ہو چکا تھا بیگ کی تے میں اس کا ہاتھ ایک بڑے پیکٹ سے ٹکرایا اس نے پیکٹ باہر نکال لیا پیکٹ کا منہ کھولنے کے بعد اس نے اسے الٹا دیا کارپٹ پر کچھ چھوٹے چھوٹے کھلونے بھی کر گئے تھے وہ چند لمحوں کے لیے ساکت ہو گئی اس کے دل کو کچھ ہونے لگا ایک بار پھر اس نے اپنے ہاتھ میں لرزش دیکھی کھلونے اٹھا کر وہ دیکھنے لگی اب ان کھلونوں کی کیا ضرورت اس کے ساتھ ساتھ اس کے بچے کو بھی مر جانا تھا ہاتھوں میں لیے ہوئے ان کھلونوں کا لمز اسے کسی عجیب احساس سے دوچار کر رہا تھا ایمان گھر میں آنے والے اس نئے فرد کے بارے میں بہت خوش تھا وہ اکثر اپنے بچے کے بارے میں اس سے باتیں کیا کرتا تھا مجھے اپنے کام کے اوقات میں کچھ تبدیلی کرنی پڑے گی گھر کو کچھ زیادہ وقت دینا پڑے گا وہ اس سے باتیں کرتے کرتے اچانک کہتا وہ فون فون پر اپنی ممی سے بھی اپنے بچے کی باتیں کرتا اور پھر اسے اپنی ممی کی ہدایات پہنچاتا رہتا بہت سالوں سے ایک جیسی زندگی گزار رہا تھا چند سال سے مذہب کی تبدیلی تم سے شادی اور اب اس بچے کی آمد جیسی تبدیلیاں مجھے ایک نئی زندگی کے زندگی سے روشناس کروا رہی ہیں میری زندگی یکدم دم بدل گئی ہے فیملی کے بغیر رہنے اور پھر اپنی فیملی کے ساتھ رہنے میں بہت فرق ہوتا ہے ماں باپ کے بعد اب بیوی اور بچہ رشتوں کی تعداد میں جتنا زیادہ اضافہ ہو جتنی زندگی اتنی پرسکون اور محفوظ ہوتی جاتی ہے میرا باپ بہت اچھا آدمی تھا اور میں بھی اتنا ہی اچھا ثابت ہونا چاہتا ہوں اپنی اولاد کے لیے کھلونے ہاتھ میں لیے اسے اس کی باتیں یاد آ رہی تھیں اور اگر یہ شخص میرے ساتھ اپنی زندگی کی بنیاد اتنے بڑے جھوٹ اور فریب پر نہ رکھتا تو آج یہ کھلونے مجھے کسی دوسری کیفیت اور احساس سے دوچار کرتے اس بچے کے حوالے سے خواب دیکھنے میں وہ اکیلا نہیں تھا میں نے اس سے زیادہ خوابوں کا زال بنا تھا اس نے اپنے گالوں پر آنسوؤں کو بہتے محسوس کیا اس نے بہت بار اسی گھر میں اپنے بچے کو کھیلتے ہوئے دیکھا تھا خود کو اس کے چھوٹے چھوٹے کام کرتے پایا تھا اس کی ہنسی اس کی مسکراہٹوں اور اس کی کھلکھلاہٹوں کو تصور میں دیکھا تھا اور اب وہ اس کی موت کا تصور کر رہی تھی کیا اولاد ماں باپ کے پیروں کی اس طرح زنجیر بن جاتی ہے جس طرح یہ بچہ میرے پیروں کی زنجیر بن رہا ہے جو بھی اس دنیا میں آیا تک نہیں اسے اپنے پورے وجود میں ٹیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہوئیں کاش میں تمہیں زندگی دے پاتی زندگی پانے سے پہلے ہی میں موت کو تمہارا مقدر بنا رہی ہوں اس کی نظروں کے سامنے ایک بار وہ کھل کھلانے لگا وہ کھلونوں کو دونوں ہاتھوں میں لیے بلکنے لگی میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں میری طرح تمہارے لیے بھی تمہاری زندگی موت سے زیادہ تکلیف دہ ہوگی اور میں تمہیں اسی تکلیف سے بچانا چاہتی ہوں روتے ہوئے اس نے گاڑی کے ہارن سنا وہ ایک دم اپنے حواس میں آ گئی تھی ایمان واپس آ چکا تھا اور اب اب اسے وہ سب کچھ پھینک کر بھاگتی ہوئی واش روم میں گئی دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر اس نے چنٹے مارے اور پھر دوپٹے سے چہرہ اور آنکھیں رگڑتی ہوئی باہر آ گئی کار کا ہارن ایک بار پھر سنائی دیا اس بار دو تین دفعہ ہارن دیا گیا اس نے تیزی کا تیزی سے لاؤنج کا دروازہ کھولا اور تیز قدموں کے ساتھ گیٹ کی طرف بڑھ گئی ایمان نے حیرت اور الجھن کے ساتھ اسے گیٹ کھولتے ہوئے دیکھا گاڑی سیدھا پورچ میں لے جانے کے بجائے وہ گیٹ کے اندر کچھ فاصلے پر رک گیا چوکی دار کہاں ہے وہ کار کا دروازہ کھول کر باہر آیا اس کے گھر میں کوئی ایمرجنسی تھی وہ وہاں چلا گیا ہے اس نے گیٹ کو دوبارہ بند کرنا چاہا تم رہنے دو میں خود کر لیتا ہوں ایمان نے اسے روک دیا وہ خود گیٹ کی طرف بڑھ آیا وہ اندر چلی آئی اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا کچن میں جا کر فریج کھول کر اس نے پانی پی کر خود پر قابو پانے کی کوشش کی ایمان اب اندر لاؤنج میں آ چکا تھا وہ بھی سیدھا کچن کی طرف آیا اس کے ہاتھ میں کچھ شاپر تھے جنہیں اس نے ڈائننگ ٹیبل پر رکھ دیا صابر کہاں ہے میں نے اسے کوارٹر میں بھیج دیا اس نے بڑے نارمل انداز میں کہا کیوں بس ویسے ہی وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا پھر کچن سے نکل گیا جس وقت وہ بیڈ روم میں داخل ہوئی اس نے ایمان کو کارپٹ پر پھینکی ہوئی چیزوں کو بیگ میں ڈالتے دیکھا کارپٹ پر پنجوں کے بل بیٹھے ہوئے چیزیں اکٹھی کرتے ہوئے اس نے صرف ایک لمحے کے لیے سر اٹھا کر امید کو دیکھا تھا اور اس کی نظر میں سب کچھ تھا بے یقینی افسردگی غصہ ملامت اس کا خیال تھا وہ اس سے کچھ کہے گا مگر اس نے کچھ بھی نہیں کہا بیگ میں چیزیں بننے کے بعد وہ باقی دونوں بیگ بھی اٹھا کر ڈریسنگ روم میں لے گیا چند منٹوں کے بعد جب وہ ڈریسنگ روم سے نکلا تو نائٹ سوٹ میں ملبوس تھا امید ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھی وہ سیدھا اپنے بیڈ سائڈ ٹیبل کی طرف گیا اور باری باری تینوں دراز کھول کر کچھ ڈھونڈنے لگا ریوالور کہاں ہے امید کا سانس رک گیا وہ اس کی روٹین بھول گئی تھی وہ ہر رات ریوالور چیک کر کے سیفٹی کیچ ہٹا کر سونے کے لیے جاتا تھا اور یہ بات اس کے ذہن سے نکل گئی تھی اب وہ اپنے معمول کے مطابق دراز میں ریوالور دیکھنے لگا تھا مگر وہ اسے وہاں نظر نہیں آیا فوری طور پر امید کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا جواب دے وہ اب دونوں ہاتھ کمر پر رکھے سیدھا کھڑا الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا میں نے پوچھا ہے ریوالور کہاں ہے امید اس نے ایک بار پھر اپنی بات دہرائی مجھے نہیں پتہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے بظاہر لاپرواہی جتاتے ہوئے کہا کیا مطلب تمہیں نہیں پتا کہ ریوالور کہاں گیا اس کے جواب پر ششتر رہ گیا اس گھر کی ہر چیز کا پتہ رکھنا میری ذمہ داری نہیں ہے ہو سکتا ہے تم نے کہیں اور رکھ دیا ہو اس بار اس نے تل لہجے میں کہا تم جانتی ہو میں ہمیشہ اسے اسی دراز میں رکھتا ہوں مگر اب وہ وہاں نہیں ہے وہ پریشان نظر آنے لگا تم نے اسے اٹھا کر کہیں اور تو نہیں رکھا مجھے کیا ضرورت تھی ایسا کرنے کی مگر مجھے ٹھیک سے یاد نہیں شاید میں نے ہی کہیں اور رکھ دیا ہو اس نے صاف انکار کرتے کرتے بات بدل دی اسے اچانک خیال آیا تھا کہ ایمان ایمان کہیں ملازم کو نہ بلوا لے اور اس سے پوچھ گچھ کرنے پر معاملہ زیادہ طول پکڑ سکتا تھا تم ذرا اپنی دراز میں دیکھو اس نے کھڑے کھڑے امید سے کہا اس نے بھی دلی سے تینوں دراز چیک کی مگر وہ جانتی تھی کہ ریوالور وہاں نہیں ہے یہاں نہیں ہے اور اس کے جواب پر ڈریسنگ روم میں چلا گیا امید کو اندر سے وارڈروب کھولنے کی آواز آئی پھر اس نے الماری کے دراز کھولنے شروع کر دیے وہ ہونٹ بینچے بیٹھی رہی اس کی ایک چھوٹی سی بھول نے سارا کام بگاڑ دیا تھا آخر کیا ضرورت تھی مجھے ریوالور یہاں سے ہٹانے کی میں یہیں سے ریوالور لے کر اسٹڈی میں جا سکتی تھی اور اگر وہ سو جاتا تو بھی دراز کھول کر ریوالور نکال سکتی تھی اگر اسٹڈی میں وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا تو بھی میں اپنی پشت پر ریوالور چھپا سکتی تھی کچھ اور کر سکتی تھی مگر ریوالور ہٹانا نہیں چاہیے تھا وہ اب خود کو کوس رہی تھی وہ نہیں جانتی تھی کہ ریوالور نہ ملنے پر ایمان کا رد عمل کیا ہوگا وہ بہت محتاط طبیعت کا انسان تھا اس نے اپنی زیادہ تر زندگی غیر ملکوں میں گزاری تھی اور غیر ملکی کی حیثیت سے کسی دوسرے ملک میں رہنا خاص طور پر تیسری دنیا کے ملک میں خاصا مشکل کام تھا امید کو یاد تھا کہ کسی بھی لمبے سفر پر نکلنے سے پہلے وہ ریوالور ساتھ رکھا کرتا تھا یہ جیسے اس کی زندگی کا حصہ بن گیا تھا نہیں گھر کے بیڈ روم کے اندر سے ریوالور کا غائب ہو جانا بہت پریشانی کی بات تھی وہ ڈریسنگ ٹیبل کے دراز چیک کرنے کے بعد جیسے کچھ تھک کر اسٹول پر بیٹھ گیا امید بظاہر ٹی وی کی طرف متوجہ تھی مگر اس کا سارا دھیان اسی کی طرف تھا چند منٹ وہ جیسے کسی سوچ میں گم رہا پھر ایک گہری سانس لے کر اس نے امید کو مخاطب کیا تمہارا کیا خیال ہے اگر تم نے ریوالور اٹھایا ہے تو تم کہاں رکھ سکتی ہو میں نے میں نے کہا نا مجھے یاد نہیں ویسے بھی میری طبیعت پچھلے چند ہفتوں سے ٹھیک نہیں تھی بار بار مجھے بھول جاتا ہے کہ میں نے کسی چیز کو کہاں رکھا اس نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بظاہر پرسکون انداز میں کہا میری عدم موجودگی میں تم ہر رات ریوالور چیک کرتی تھی اب وہ اس سے پوچھ رہا تھا نہیں تمہیں میں تاکید کر کے گیا تھا نہ کیسے کرنا پھر بھی تم نے اگر کچھ ہو جاتا تو ریوالور کے بغیر تم کیا کرتی تم جانتی ہو تم اکیلی تھی تم اتنی لاپرواہ کیوں ہو میری بات تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آتی اس کی آواز میں پریشانی تھی یا غصہ اسے اندازہ نہیں ہوا امید نے سر اٹھا کر اسے دیکھا مگر کچھ ہوا تو نہیں اس نے بڑی بے خوفی سے کہا وہ اس کے جواب پر گنگ رہ گیا وہ ایک بار پھر ٹی وی کی جنب متوجہ تھی کچھ ہو جاتا تو اس نے تندی سے کہا تو ہو جاتا امید کی آواز میں تلخی تھی وہ بہت دیر تک اس کا چہرہ دیکھتا رہا راول پنڈی جانے سے پہلے تم نے ریوالور دیکھا تھا کیا تب وہ یہیں تھا اس بار امید کو اس کی آواز بہت سرد محسوس ہوئی مجھے یاد نہیں تو یاد کرو تم کیا سوچ رہے ہو کہ وہ روالور میں نے چھپایا ہے وہ ایک دم بھڑک اٹھی میں نے ایسا کچھ نہیں کہا جو کچھ تم کہہ رہے ہو اسے یہی مطلب نکلتا ہے تم اتنی باریک بھی نہیں ہو کہ میرے لفظوں کے مطلب جان سکو میں جان سکتی ہوں اور جان چکی ہوں اور کیا کیا جانتی ہوں یہ تمہارے علم میں نہیں ہے اس کے جملے پر مشتعل ہو کر اس نے کہا تھا وہ بے حص و حرکت اسے دیکھتا رہا اور پھر اتنی ہی سرد آواز میں اس نے امید سے کہا مثلاً کیا جان چکی ہو تم اور کیا کیا جانتی ہو تم جو میرے علم میں نہیں اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیا تھا وہ یکدم سنبھل گئی وقت آنے پر بتا دوں گی میرا خیال ہے وقت آ چکا ہے اس کا لب و لہجہ یہ اکثر بدل چکا تھا تم کیا چاہتے ہو ایک چھوٹی سی بات کا بہانہ بنا کر مجھ سے لڑنا چاہتے ہو وہ اسے ایک ٹک دیکھتا رہا میں لڑنا چاہتا ہوں ہاں اسی لیے تو تم بات کو بڑھا رہے ہو مجھ سے جان چھڑانا چاہتے ہو تم تم چاہتے ہو میں اس گھر سے چلی جاؤں وہ خود کو قابو نہیں رکھ پائی میں کیوں جان چھڑانا چاہوں گا تم سے اسے جیسے امید کی بات پر کرنٹ لگا تاکہ میں تمہارے جھوٹ سے بے خبر رہوں تمہارے فراڈ اور تمہارے گناہ کو جان نہ سکوں اس کا گھٹ غصہ بڑھتا چلا گیا وہ جو بات راز میں رکھنا چاہ رہی تھی وہ بات خود بخود اس کی زبان پر آ رہی تھی اس نے ایمان کے چہرے کا رنگ اڑتے ہوئے دیکھا پلکیں جبکائے بغیر وہ بے ہی شرکت اسے دیکھ رہا تھا وہ بہت دیر اسی خاموشی کے ساتھ اسے دیکھتا رہا پھر اسے اس کی آواز سنائی دی میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم میرے کس جھوٹ اور کس فراڈ اور کس گناہ کو جان گئی ہو وہ خود پر قابو پا چکی تھی اور وہ اسے کچھ بتانا نہیں چاہتی تھی میں تم سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی ایمان مگر میں کرنا چاہتا ہوں وہ اسے دیکھنے لگی بات کو ختم کرو ایک ریوالور کے لیے اتنا تماشا کھڑا مت کرو تم سوچ رہے ہو ریوالور میری وجہ سے گم ہوا ہے ٹھیک ہے میں تمہیں اس کی قیمت دے دوں گی وہ اس کی بات پر ایک دم بھڑک کر کھڑا ہو گیا کیا مطلب ہے تمہارا قیمت دے دو گی کون قیمت مانگ رہا ہے تم سے اور پھر اسے ہنگامے کا اور مقصد کیا ہے وہ جیسے دم بخود ہو گیا تھا پہلے کتنی چیزوں کی قیمت لے چکا ہوں تم سے میرے ایمان میری زندگی کی وہ کہنا چاہتی تھی مگر خاموش رہی تمہیں پتہ ہے کہ یہاں سے اس طرح ریوالور کا غائب ہونے کا کیا مطلب ہے وہ لائسنس یافتہ ریوالور تھا اگر کسی نے اسے یہاں سے غائب کر دیا ہے تو کسی جرم میں استعمال کرنے کی صورت میں پولیس سیدھی میرے پاس آ جائے گی میں پکڑا جاؤں گا میرا کیریئر داؤ پر لگ جائے گا اور جب تک وہ ریوالور غائب ہیں ہمیں خطرہ ہے آخر کون ہے جو بیڈ روم کے دراز سے ریوالور نکال کر لے گیا اگر کوئی یہ کر سکتا ہے تو وہ کچھ اور بھی کر سکتا ہے اور اگر یہ کام ملازم نے کیا ہے تو ہم اور بھی زیادہ خطنے میں ہیں چوکی دار کو بھی تم نے جانے دیا کہ کوئی ایمرجنسی ہے اسے یہ سب کچھ کوئی سازش بھی تو ہو سکتی ہے مجھے کسی سیکیورٹی ایجنسی سے آج گارڈ منگوانا پڑے گا صبح تم ریوالور ڈھونڈنا ورنہ مجھے پولیس میں ایف آئی آر لکھوانی پڑے گی وہ بات کرتے کرتے فون کی طرف بڑھ گیا فون پر اس نے کسی سیکیورٹی ایجنسی سے گارڈ کی بات کی تھی وہ بے بسی سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی اس کی ایک چھوٹی سی لاپرواہی نے ایمان کو محتاط کر دیا تھا وہ بیڈ روم سے نکل گیا تھا وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ اگلے چند منٹوں میں وہ پورے گھر کو چیک کر رہا ہوگا اور شاید ملازم کو بھی بلوا لے اور ایسا ہی ہوا تھا چند منٹوں بعد بیڈ روم میں آ کر اس نے اپنے انٹرکام پر ملازم کو بلوایا اور وہ ہونٹ بھینچے اس کی مصروفیات دیکھتی رہی وہ ایک بار پھر بیڈ روم سے نکل گیا چند منٹوں کے بعد وہ دوبارہ اندر آ گیا صابر کو روالور کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا اس نے امید کو جیسے مطلع کیا وہ کوئی جواب دیے بغیر ٹی وی دیکھتی رہی وہ ایک بار پھر سے باہر نکل گیا کچھ دیر بعد امید نے بیل کی آواز سنی اس نے اندازہ لگا لیا کہ گارڈ باہر پہنچ چکا ہے کوئی بات نہیں گارڈ تو باہر ہی ہوگا وہ اندر آ کر تو کچھ نہیں کر سکے گا مگر پھر مجھے چوکی دار کو بھی بھیجنے کی کیا ضرورت تھی اس نے ملازم اور چوکیدار کو صرف اس لیے وہاں سے بھیج دیا تھا تاکہ کسی بھی طرح کی کوئی مداخلت نہ ہو سکے اور وہ دونوں اس کے منصوبے میں رکاوٹ نہ بن سکے لیکن اب صورتحال بالکل الٹ گئی تھی ان دونوں کی عدم موجودگی ہی ایک رکاوٹ بن گئی تھی پندرہ بیس منٹ کے بعد گھر میں خاموشی چھا گئی ملازم واپس کوارٹر میں جا چکا تھا اور ایمان واپس بیڈ روم میں نہیں آیا اس کا مطلب تھا وہ اسٹڈی جا چکا پندرہ بیس منٹ انتظار کے بعد وہ دھڑکتے دل کے ساتھ بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی ٹی وی آف کرنے کے بعد محتاط انداز میں بیڈ روم سے باہر آ گئی لاؤنج کی لائٹ بند تھی وہ کچھ مطمئن ہو کر اسٹڈی کی طرف بڑھ گئی دروازے کے نیچے اسٹڈی روم میں جلنے والی روشنی باہر کوریڈور کو بھی روشن کر رہی تھی اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی جھک کر کی ہول سے اس نے اسٹڈی کے اندر کا منظر دیکھنے کی کوشش کی اسٹڈی ٹیبل کا ایک کونا نظر آ رہا تھا مگر کمپیوٹر سامنے پڑی ہوئی کرسی نظر نہیں آ رہی تھی اس نے اسٹڈی روم میں کوئی ایسی آواز سننے کی کوشش کی مگر ناکام رہی اسٹڈی روم میں مکمل خاموشی تھی وہ سیدھی ہو گئی چند لمحے اس نے اپنی ناہموار سانس اور تیز دھڑکن پر قابو پانے کی کوشش کی پھر دروازے کی ناپ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا حت المقدور احتیاط سے اس نے دروازے کی ناپ گھما کر دروازہ کھول دیا ایمان نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا کیونکہ وہ کرسی خالی تھی وہ اسٹڈی کے کونے میں نماز میں مصروف تھا وہ چند لمحے ہل نہیں سکی یہ نماز کیوں پڑھ رہا ہے جب یہ اس کی وحشت میں اضافہ ہو گیا تھا اسے ابھی بھی یاد تھا کہ اس کے آفس سے اسے یہی کہا گیا تھا کہ یہاں کوئی ایمان علی نہیں ہے اور ڈینیل ایڈگر کے بارے میں پوچھنے پر فوراً اسے معلومات فراہم کر دی گئیں اور ایمان علی نے اس سے کہا تھا کہ وہ آفس میں اپنا نام تبدیل کر چکا ہے وہاں سب اسے ایمان علی کے نام سے ہی جانتے ہیں پھر امریکہ کا وہ ویزا جو اس نے مذہبی رسومات ادا کرنے کے لیے حاصل کیا تھا کون سے مذہب کی رسومات اور ایمان کے انکل کا وہ بیان کہ ڈینیل نے مذہب تبدیل نہیں کیا بلکہ اس نے انہیں یہ بتایا تھا کہ اس نے امید کے ساتھ اس کی رضامندی سے یہ طے کیا تھا کہ دونوں اپنے اپنے مذہب پر قائم رہیں گے اس کا ریزائن کرنا تب جب وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی بینک کا خالی اکاؤنٹ رقم کا ٹرانسفر اس کے ڈاکومنٹس کی عدم موجودگی اس کے پیرنٹس کا جرمنی سے ایک دم غائب ہو جانا وہ کس کس ثبوت کو جھٹلا سکتی تھی ایک ماں سے اس کا رابطہ نہ کرنا ہر چیز نے اسے مجبور کر دیا تھا کہ وہ یقین کر لے کہ ایمان اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا واحد چیز جو اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی وہ اس کی واپسی تھی جب وہ اپنے سب کام نپٹا کر چلا گیا تھا تو واپس کیوں آیا تھا اسے کون سی چیز پیچھے کھینچ لائی تھی اور وہ اتنا انتظار نہیں کر سکتی تھی کہ اس چیز کا کھوج لگاتی اور جلد از جلد اسے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی تھی اس سے پہلے کہ وہ پھر غائب ہو جاتا اور اب اب وہ یہاں اسٹڈی روم میں نماز پڑھ رہا تھا تبھی ایک خیال نے اس کے وجود میں برقی رو دوڑا دی تھی کیا وہ جانتا تھا کہ میں یہاں آنے والی ہوں اور صرف مجھ پر زہر کرنے کے لیے اس نے ڈھونگ رچایا ہے وہ ساکت ہو گئی مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے آخر اسے کیسے پتا چل سکتا ہے کہ میں یہاں آنے والی تھی کیا اس نے میری آہٹ سن لی تھی مگر اسے آخر نماز پڑھنے کی ضرورت کیا تھی کہیں وہ یہ تو نہیں جان گیا کہ میں اس کے بارے میں سب کچھ جان چکی ہوں جب کچھ دیر پہلے میں نے اس سے اس کے فریب جھوٹ اور گناہ کا تانہ دیا تھا تو کیا یہ سب کچھ سمجھ گیا تھا اور کیا اسی لیے ریوالور غائب ہونے پر اتنا محتاط ہو گیا تھا کیسے خدشہ تھا کہ میں اس ریوالور سے اس پر حملہ کر سکتی ہوں اور پھر اس نے سوچا کہ اگر یہ سوئے گا تو اور پھر اس نے اسٹڈی میں رہنے کا فیصلہ کیا اور سوچا کہ میں اسٹڈی میں آ سکتی ہوں اور پھر اس نے ایک بار پھر مجھے فریب دینے کی کوشش کی وہ ساکت کھڑی اسے نماز پڑھتے دیکھ کر کڑیوں سے کڑیاں ملا رہی تھی اور سب کچھ جیسے صاف ہوتا جا رہا تھا تو اس کے علم میں سب کچھ آ چکا ہے اور اب ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بلائنڈ کھیل رہے ہیں میں صبح سے اس سے دھوکہ دے رہی تھی اور اب یہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے اس کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابری دروازہ بند کر کے وہ اسی طرح دبے قدموں شیلف کی طرف چلی گئی شیلف کے پاس پہنچ کر کتابیں ہٹانے سے پہلے اس نے ایک بار محتاط نظروں سے پیچھے دیکھا وہ رکوع کی حالت میں تھا اس نے مطمئن ہو کر چہرہ موڑ لیا جن دو کتابوں کے پیچھے اس نے ریوالور رکھا تھا انہیں بڑی احتیاط سے اس نے نکال لیا پھر وہ پتھر کے بت کی طرح ساکت رہ گئی ریوالور وہاں نہیں تھا اس نے اپنے ہاتھوں میں کپ کپاہٹ دیکھی کیا اسے جال میں پھانستے پھانستے وہ خود اس کے جال میں پھنس گئی تھی اور اب جب میں پلٹ کر اسے دیکھوں گی تو وہ نماز چھوڑ کر اطمینان سے کھڑا مجھے دیکھ رہا ہوگا اور اس کے چہرے پر تنزیہ مسکراہٹ ہوگی اس نے لرزتے ہاتھوں سے دونوں کتابوں کو واپس رکھ دیا واپس پلٹنا شکست تسلیم کرنے کے مترادف تھا مگر اسے پلٹنا تھا بوجھل قدموں کے ساتھ وہ واپس پلٹی اور ایک بار پھر ساکت رہ گئی وہ اب سجدہ کر رہا تھا کس حد تک فریب دینا چاہتا ہے یہ مجھے اب یہ جاننے کے باوجود بھی کہ میں سب کچھ جان چکی ہوں اور اسے قتل کر دینا چاہتی ہوں یہ پھر بھی مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے میری آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہتا ہے وہ مشتعل ہو گئی وہ ایک بار پھر رکوع کی حالت میں تھا تبھی اس کی نظر اسٹڈی ٹیبل پر جم گئی ریوالور اسٹڈی ٹیبل پر پڑا ہوا تھا مزید کچھ سوچنے کی بجائے وہ اسٹڈی ٹیبل کی طرف آئی اس نے ریوالور اٹھا لیا اپنے اندر اسے ایک دم جیسے عجیب سی طاقت محسوس ہوئی ریوالور کا سیفٹی کیچ ہٹا ہوا تھا اور ریوالور اٹھا کر ایمان کی پشت پر آ گئی تھی ایمان نماز پڑھنے کے دوران کمرے میں اس کی آمد اور سرگرمیوں سے بے خبر نہیں رہا ہوگا وہ یہ جانتی تھی اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ دونوں ہاتھ اٹھا کر ایمان کی پشت کا نشانہ لیا وہ سجدے میں تھا آنکھیں بند کر کے اس نے ٹریگر پر انگلی کا دباؤ بڑھا دیا مگر کوشش کے باوجود وہ گولی نہ چلا سکی اس نے کچھ بے بخ بے بسی سے آنکھیں کھول دیں یہ شخص فریب کر رہا ہے مجھے دھوکہ دے رہا ہے مگر نماز پڑھ رہا ہے جائیں نماز پر ہے میں اسے اس طرح گولی کیسے مار سکتی ہوں جب میں صبح سے مناسب وقت کا انتظار کر رہی ہوں تو چند منٹ انتظار کر سکتی ہوں صرف چند منٹ ہی کی تو بات ہے وہ پیچھے ہٹ آئی کتابوں کے شلف سے ٹیک لگائے وہ ایمان کی پشت پر نظریں جمائے کھڑی رہی وہ اب سلام پھیر رہا تھا عبید نے رفتاری سے روالور اپنی پشت پر چھپا لیا سلام پھیرنے کے بعد اس نے بیٹھے بیٹھے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا امید تمہیں کوئی کام ہے اس نے امید کو مخاطب کیا ہاں مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں کچھ دیر اسے دیکھتا رہا اور پھر گردن واپس موڑ لی میں نماز ختم کر لوں پھر بات کرتا ہوں نہیں مجھے پہلے بات کرنی ہے تم نماز چھوڑ دو اور اٹھ کر میری بات سنو صرف آخری دو نفل رہ گئے ہیں وہ مجھے پڑھ لینے دو تم جانتی ہو ہماری بات بہت لمبی ہو جائے گی اور میں نماز کو درمیان میں چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا اس نے نیت کر لی اس نے زندگی میں کبھی کسی کو اتنی گالیاں نہیں دی تھی جتنی اس وقت ایمان کو دل میں دی کیا ثابت کرنا چاہتا ہے یہ اپنی نماز سے مجھ پر ابھی کیا باقی رہ گیا ہے کون سی جنت کی تلاش میں ہے یہ اس کا خون کھول رہا تھا اس نے دو نفل ادا کیے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے وہ منتظر تھی کہ وہ دعا کرنے کے بعد اٹھ کر کھڑا ہو اور وہ اسے شوٹ کر دے دعا کرنے کے بعد اس نے کھڑے ہو کر جھک کر جائے نماز اٹھائی اور اسے طے کرتے ہوئے امید کی طرف پلٹا تھا اور ساکت رہ گیا تھا وہ اس پر ریوالور تانے ہوئے تھی اس نے ایمان کی آنکھوں میں بے یقینی دیکھی اور اگلے ہی لمحے وہ ٹریگر دبا چکی تھی پھر اس نے ایک بار نہیں کئی بار ٹریگر دبایا تھا کمرے میں کسی دھماکے کی آواز گونجی تھی نہ ایمان کے سینے پر گولیوں کا کوئی نشان نمودار ہوا تھا ریوالور خالی تھا اسے یقین نہیں آیا تھا اسٹڈی میں ریوالور رکھتے ہوئے اس نے خود گولیاں چیک کی تھیں ریوالور پوری طرح لوڈڈ تھا اور اب تو یہ شخص گولیاں نکال چکا تھا اس لیے کہ میں تم مجھے شوٹ کرنا چاہتی ہو اس نے ایمان کے منہ سے سنا تھا وہ شاک تھا ہاں میں مارنا چاہتی ہوں تمہیں اور مار دوں گی کیونکہ تم اسی قابل ہو اور بلند آواز میں چلائی ایمان نے اسے کبھی چلاتے نہیں دیکھا تھا وہ آج دیکھ رہا تھا میں تمہارے بارے میں سب کچھ جان چکی ہوں ہر بات میں نے تم سے ایسا کچھ نہیں چھپایا جس کے جاننے پر تم مجھے اس طرح قتل کر دینے کی کوشش کرتی جھوٹ مت بولو مت بولو اتنا جھوٹ کم از کم اب تو نہیں جب میں سب کچھ جان چکی ہوں وہ کے بل چلائی کیا جان چکی ہو تم وہ ابھی تک شوق میں تھا تم اس قوم سے تعلق رکھتے ہو ڈینیل ایڈگر جو منافق ہے دھوکہ باز ہے جھوٹی ہے کمینی ہے اور سازشوں میں اپنا آسانی نہیں رکھتی اس کے جسم کو ایک جھٹکا لگا ڈینیل ایڈگر ایمان نے بے یقینی سے زیر لب اپنا پرانا نام دہرایا وہ کہہ رہی تھی تم نے میرے ساتھ جو کچھ کیا وہ تمہارے خون میں رچا ہوا تھا تم کو وہی کرنا تھا آخر کو یہودی ہونا وہ بدلتی ہوئی رنگت سے اسے دیکھتا رہا کیا سوچا تھا تم نے کہ میں تمہارے ساتھ گناہ کی زندگی گزارتی رہی ہوں رہوں اور مجھے کبھی پتہ بھی نہ چلے اور پتہ چلے گا تو میں کچھ بھی نہیں کروں گی سمجھوتا کر لوں گی ڈینیل ایڈگر تمہارا وجود مجھے اتنا گندا اور مکرو لگ رہا ہے اس کا اندازہ تم نہیں کر سکتے میں ایمان علی ہوں ڈینیل ایڈگر نہیں اور دوبارہ مجھے اس نام سے مخاطب مت کرنا اس بار وہ مشتعل ہو گیا تھا نام بدلنے سے تمہارا کردار بدل جائے گا نام بدل کر کس کو دھوکہ دینا چاہتے ہو میں یہودی ہوں نہ ڈینیل ایڈگر ہوں اور اگر اب تم مجھے اس نام سے پکارو گی تو میں تمہارے منہ پر تھپڑ مار دوں گا اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں امید نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ریوالور کھینچ کر اس کے ماتھے پر دے مارا ایمان نے بچنے کی کوشش کی مگر بچتے بچتے بھی ریوالور اس کی کنپٹی سے کچھ اوپر لگا درد کی ایک لہر اس کے سر میں دوڑ گئی تم ڈینیل ہو ایمان علی کبھی نہیں ہو سکتے وہ ہونٹ بھینچے ایک دم آگے آیا اب مجھے ڈینیل کہو اس نے امید کو چیلنج کرتے ہوئے کہا میں تمہیں اسی نام سے پکاروں گی جو تم ہو ڈینیل اس کے منہ پر اتنے زور کا تھپڑ پڑا کہ وہ فرش پر گر پڑی کیا ثابت کرنا چاہتے ہو تم یہ کہ تم بہت بڑے مسلمان ہو میں تمہارے بارے میں سب کچھ جان گئی ہوں میرے منہ پر تھپڑ مارنے سے پہلے اپنے آفس کے لوگوں کو منہ پر تھپڑ مارنا چاہیے تھا جہاں سب تم کو ڈینیل کہتے ہیں جہاں کوئی ایمان علی کو جانتا ہی نہیں ایمبیسی کے لوگوں کے منہ پر تھپڑ مارنا چاہیے جو تمہیں ڈینیل کہتے ہیں وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی ایمان ایک دم پیچھے ہٹ گیا اپنے سارے ڈاکومنٹس میں تم ڈینیل ایڈگر ہو تو صرف میرے لیے ایمان علی بننے کا ڈرامہ کیوں کیوں مجھے گندگی کی دلدل میں کھینچ لائے مسلمان ہونے کا دھوکہ کیا فریب دیا اور اب مجھ سے جان چھڑا کر تم یہاں سے چلے جانا چاہتے ہو وہ چپ چاپ اسے دیکھتا رہا مجھے یقین نہیں آ رہا کوئی شخص اتنا جھوٹ بول اتنا ذلیل اتنا بے ضمیر ہو سکتا ہے جتنا تم ہو محبت کا فریب دے کر مجھ کو دوزخ میں پھینک دیا اتنی جرت ہونی چاہیے تھی تم میں کہ میرے سامنے کھڑے ہو کر مجھے بتاتے کہ تم مجھے چھوڑنا چاہتے ہو اس طرح چوروں کی طرح فرار نہ ہوتے اور میرے ساتھ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی تم یہ توقع رکھتے ہو کہ میں تمہیں ایمان علی کہوں اور تمہاری اس سچائی پر یقین کروں جو تمہارے پاس ہے ہی نہیں میں نے تمہیں کوئی دھوکہ دیا ہے نہ تمہیں چھوڑ کر بھاگا تھا میں یہیں کھڑا ہوں تمہارے سامنے تم کہاں گئے تھے جرمنی یا امریکہ اس کا خیال تھا ایمان کے چہرے کا رنگ اڑ جائے گا مگر ایسا نہیں ہوا وہ خاموش رہا امریکہ کا ویزا لیا تم نے مذہبی رسومات میں شرکت کے لیے کون سی مذہبی رسومات یہودیوں کا سالانہ اجتماع تم آفس کے کام سے گئے تھے مگر وہاں تو تم رضائن کر چکے ہو تم نے بینک میں اپنا اکاؤنٹ بند کر دیا اس گھر سے تمہارے سارے ڈاکومنٹس غائب ہیں جرمنی میں تمہارے پیرنٹس اپنا گھر بیچ کر کہیں اور چلے گئے کہاں گئے یہ صرف تم جانتے ہو یہ گھر تم خالی کر رہے ہو مالک مکان کو انفارم کر چکے ہو بھائی پورچ میں کھڑی گاڑی کمپنی کی ہے جو اس ماہ کے ختم ہونے پر کمپنی واپس لے لے گی اپنے ساتھ اپنی گرل فرینڈ کو بھی جرمنی لے کر گئے تھے تم نے کہا تھا تمہارے سارے پیپرز میں تمہارا نام امان علی ہے جھوٹ تھا یہ تمہارے سارے پیپرز میں تمہارا نام اب بھی ڈینیل ایڈگر ہی ہے اپنے انکل سے تم نے یہ کہا کہ تم نے میرے ساتھ کوئی ایڈجسٹمنٹ کی ہے اور مذہب نہیں بدلا ابھی بھی یہودی ہو اور یہ بات میں بھی جانتی ہوں لیکن مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں تم مجھے ایک ہفتے کا کہہ کر جرمنی گئے تھے اور اس کے بعد ایک دم رابطہ ختم کر دیا اور اب تم ایک ماہ بعد کس لیے آئے ہو یہ میں نہیں جانتی مگر جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس کی حقیقت میں ضرور جانتی ہوں اس کا خیال تھا ایمان علی کے چہرے پر خوف ہوگا شرمندگی ہوگی وہ کوئی بہانہ بنائے گا یا پھر معذرت کر لے گا وہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا وہ سرد اور بے تاثر چہرے کے ساتھ اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے اس سے یہی سب کچھ سننے کی توقع رکھتا ہو تمہیں چھوڑ کر چلا گیا اسی لیے تم نے مجھے شوٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا اس کی آواز بھی اس کے چہرے کی طرح بے تاثر تھی مجھے تمہارے چھوڑ کر جانے کی پرواہ نہیں ہے اور نہ ہی میں نے تمہیں اس وجہ سے تم نے مذہب بدلنے کا فریب دے کر مجھ سے شادی کی میں تمہیں تمہارے اس گناہ کے لیے مارنا چاہتی ہوں اور صرف تمہیں ہی نہیں خود کو بھی ایمان ایک ٹک اسے دیکھتا رہا اس کی کنپٹی سے بہنے والا خون اب اس کی شرٹ کو بھگو رہا تھا مگر وہ اس زخم کی طرف متوجہ نہیں تھا کچھ اور کہنا چاہتی ہو تو وہ بھی کہو میرا کوئی اور جھوٹ اور فریب اور گناہ بھی میرے سامنے لاؤ یا پھر کوئی اور الزام ہو تو وہ بھی لگا دو آج سننا چاہتا ہوں میں کہ تمہارے دل میں میرے لیے کتنا زہر ہے کتنی نفرت ہے کتنی بد اعتمادی ہے وہ تیز اور بے ترتیب سانس کے ساتھ مشتعل نظروں سے اسے دیکھتی رہی امید مجھے تم سے شادی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی کیونکہ تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں تھا اور نہ ہی اب ہے ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو تم مجھے تم جیسے گھٹیا اور زلیل آدمی کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہیے تھی ایمان کا چہرہ سرخ ہو گیا تم نہیں جانتے اس ایک ماہ میں تم سے شادی کے فیصلے پر کتنا پچھتائی ہوں تم نے میری پوری زندگی تباہ کر دی ہے میرے سارے خواب میری ساری خواہشوں کو کوڑے کا ڈیر بنا دیا اور میرے وجود کو ایک گٹر میں نے یا جہاں زیب نے وہ اس کے الفاظ پر ساکت رہ گئی تھی وہ بے خوفی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا تھا اس کا نام مت لو وہ غرائی کیوں نہ لوں میں نے تمہارا سچ سنا ہے اور تم میرا سچ سنو تمہاری زندگی میں نے تباہ نہیں کی جہاں زیب نے کی ہے اس دن جس دن وہ تمہیں چھوڑ کر چلا گیا اس کا نام مت لو وہ ایک دم چلائی کیوں تکلیف ہوتی یا وہ یاد آنے لگتا ہے اور کیا فریب دیا ہے میں نے کس گناہ کی دلدل کی بات کر رہی ہو تم وہ عورت ہو جس سے محبت کی ہے میں نے اور پھر شادی کی ہے تمہارا بچہ میرا بھی بچہ ہے میں اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتا تمہاری جگہ کوئی ایسی عورت بھی ہوتی جس سے مجھے محبت نہ ہوتی وہ صرف میری گرل فرینڈ ہی ہوتی تب بھی میں اس گرل فرینڈ اور اپنے بچے کو چھوڑ کر نہیں بھاگتا میں بے ضمیر نہیں ہوں میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے تم سے جھوٹ نہیں بولا میں نے تم سے جھوٹ بولے ہیں کچھ مصلحت کی خاطر اور کچھ تمہیں پریشانی سے بچانے کے لیے مگر تم کو سچ سننا ہے تو سنو ہاں میں امریکہ گیا تھا پہلے جرمنی پھر امریکہ میں نے ویزا کی درخواست مذہبی رسومات میں شرکت کی وجہ بتا کر دی مگر مذہبی رسومات میں جنازے میں شرکت شامل تھی میں یہودیوں کے کسی اجتماع میں شرکت کے لیے نہیں گیا تھا میں اپنے ایک فیملی فرینڈ کی آخری رسومات میں شریک ہونے کے لیے گیا تھا میرے ماں باپ گھر بیچ کر غائب نہیں ہو گئے میں نے اپنے ماں باپ کو ایک دوسری جگہ گھر خرید دیا ہے پرانا گھر بیچ دیا میں نے تم سے یہ کہا کہ آفس کے کام سے جا رہا ہوں جب کہ میں ریزائن کر چکا تھا ہاں میں نے ریزائن کر دیا کیونکہ میرے کچھ اختلافات تھے جس کمپنی میں میں کام کرتا ہوں وہ بنیادی طور پر یہودیوں کی ہے اور میں یہاں اس کمپنی کے برانچ میں بہت اہم عہدے پر کام کر رہا تھا میرا مسلمان ہونا اور میرے نام کی تبدیلی ان کے لیے ایک بڑا شوق ہوتی اس لیے میں نے اس بات کو چھپائے رکھا مگر ابھی کچھ عرصہ پہلے میرے بارے میں کچھ افواہیں ان تک پہنچی تھیں شاید میں اب بھی ان کو یہ یقین دلا دیتا کہ یہ صرف افواہیں ہی ہیں مگر اب کچھ چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں میں چاہتا تھا میرا بچہ جب اس دنیا میں آئے تو اسے کسی آئیڈینٹی کرائسس کا شکار نہ ہونا پڑے میں مسلمان ہوں تو مجھے ایک مسلمان کے طور پر پہچانا جانا چاہیے میں تمہارے اور اپنے بچے کے لیے کوئی مسائل کھڑے نہیں کرنا چاہتا کوشش کر رہا تھا ہر چیز صحیح جگہ پر آ جائے اس لیے میں نے ریزائن کر دیا وہ دم بخود اس کی باتیں سن رہی تھی تمہیں اس لیے نہیں بتایا کہ تم پریشان ہوگی چند ہفتوں تک میرے پاسپورٹ اور دوسرے ڈاکومنٹس میں بھی تم میرا تبدیل شدہ نام اور مذہب دیکھ لو گی کیونکہ میں اس کے لیے اپلائی کر چکا ہوں اپنے سارے ڈاکومنٹس لے کر فرار نہیں ہوا اس لیے ساتھ لے کر گیا تھا کیونکہ مجھے جاب کے لیے کچھ جگہوں پر اپلائی کرنا تھا یہاں کچھ ملٹی نیشنل کمپنی سے میری بات ہوئی مگر مجھے انٹرویو کے لیے ان کے ہیڈ آفس ہی جانا پڑا بنیادی طور پر میں اسی لیے جرمنی اور امریکہ گیا تھا بینک اکاؤنٹ سے اس لیے بند کروا دیے کیونکہ وہ کمپنی کی طرف سے کھلوائے گئے اس میں جو روپیہ تھا اس سے میں نے اپنے پیرنٹس کو جرمنی میں ایک نسبتاً بہتر گھر خرید دیا وہ لوگ غائب نہیں ہوئے یہ سچ ہے کہ میں گھر چھوڑ رہا ہوں گاڑی بھی کمپنی واپس لے لے گی تو باہر جانے سے پہلے تمہیں فٹ پاتھ پر نہیں چھوڑ کر گیا تھا اس کی آواز میں تلخی تھی یا تمہیں کسی نے گھر سے نکالا اور میں گھر خالی کرنے کی ڈیٹ سے پہلے واپس آ چکا ہوں تمہیں اگر نہیں بتایا تو کوئی فرق نہیں پڑتا تمہیں اب بھی جہاں لے کر جاؤں گا وہ اتنا ہی اچھا گھر ہوگا اس لیے تمہیں اس کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں تھی اور کس گرل فرینڈ کی بات کر رہی تھی تم سمانتھا تھا اس کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ تھی ہاں وہ میرے ساتھ جرمنی ضرور گئی تھی مگر میں اس کو لے کر بھاگا نہیں تھا یہ ایک اتفاق تھا کہ اسے بھی ان ہی دنوں واپس جانا تھا امید کو لگا کہ اس کا وجود آہستہ آہستہ سرد ہوتا جا رہا ہے تم سے رابطہ ٹوٹنے کی وجہ یہ تھی کہ میں ایک حادثے کا شکار ہو گیا تھا امریکہ میں سڑک پر جاتے ہوئے دو آدمیوں نے مجھ پر حملہ کیا میرا والٹ لے گئے میرے سر کی پشت پر کوئی چیز ماری اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ یاد نہیں ہاسپٹل میں کئی دن کے بعد مجھے ہوش آیا اس دوران وہ لوگ میرے بارے میں کچھ بھی نہیں جان سکے کیونکہ میرے پاس کچھ نہیں تھا ہوش میں آنے کے بعد مجھے بھی کچھ ٹھیک سے یاد نہیں آ رہا تھا میری یادداشت ٹھیک تھی مگر سب کچھ بھول جاتا تھا یاد کرتے کرتے نارمل ہوتے ہوتے کچھ اور دن لگ گئے اس کے بعد جب میں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو تم یہاں نہیں تھی راول پنڈی کا نمبر میرے والٹ میں تھا اس لیے میں وہ بھی کھو بیٹھا وہاں بھی تم سے رابطہ نہیں ہو سکا مگر میں نے سوچا کہ تم یہی سمجھو گی کہ میں کچھ مصروفیات کی وجہ سے تم سے رابطہ نہیں کر پایا اسی لیے مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی ہاں یاد آیا تم انکل کی بات کر رہی تھیں میں نے ان سے جھوٹ بولا تھا امید میں اپنے ماں باپ سے بہت محبت کرتا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ اس خبر سے انہیں تکلیف پہنچے میرے مذہب تبدیل کرنے کا اعلان انہیں رشتہ داروں کی نظروں میں بہت عزت دیتا وہ اتنی بےزتی شاید برداشت نہ کرتے وہ لوگ ان كا بائیکاٹ کر دیتے وہ میرے ساتھ صرف اس لیے کبھی نہیں رکے کیونکہ وہ بڑھاپے میں اس علاقے میں رہنا چاہتے تھے جو ہمارا آبائی علاقہ ہے جہاں ہمارے سارے رشتہ دار ہیں وہ لوگ میرے مذہب تبدیل کرنے پر ان سے ناراض ہوتے اس لیے میں نے انکل سے جھوٹ بولا بلکہ سب ہی سے مگر یہ جھوٹ میں اب نہیں بولنا چاہتا تھا کیونکہ اب مجھے اپنی اولاد کے بارے میں بھی سوچنا تھا وہ بات کرتے کرتے جیسے کچھ تھک کر رک گیا امید بے یقینی کے عالم میں اس کا چہرہ دیکھتی رہی اس لیے میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا گھر خرید کر گفٹ کرنے کے بعد اور اس کے بعد جو ایک ہفتہ میں نے جرمنی میں گزارا وہ میری تکلیف زندگی کا سب سے تکلیف دہ ہفتہ تھا مجھے پہلے سمجھایا گیا پھر ڈرایا گیا اور آخر میں مجھ سے سارے تعلقات ختم کر لیے گئے میں نے اپنے ماں باپ کو مذہب کے نام بارے میں کبھی اتنا کٹر نہیں دیکھا جتنا اس بار دیکھا انہوں نے مجھے دوبارہ کبھی اپنی شکل نہ دکھانے کے لیے کہا ہے اس بار واپس آتے ہوئے میں اپنی کشتیاں جلا کر آیا ہوں اور یہ کام آسان نہیں تھا مگر میں نے ایسا کر لیا اب اگر تم میرے انکل کو فون کر کے ان سے میرے بارے میں پوچھو گی تو وہ میرا نام گالیوں کے ساتھ لیں گے مذہب تبدیل کرتے ہوئے مجھے لگا تھا یہ بہت آسان کام ہے مگر یہ آسان کام نہیں تھا خاص طور پر مجھ جیسے شخص کے لیے جو رشتوں کو بہت اہمیت دیتا ہو اپنے ماں باپ کو یہ حقیقت بتانے کے بعد میں نے ان کا جو رویہ دیکھا ہے اس نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا میں سوچتا تھا خون کے رشتے گنوانے کے بعد میرے پاس کیا رہا ہے مگر پھر مجھے خیال آیا کہ میں حساب کیوں کر رہا ہوں مذہب میں نے سودے بازی کی خاطر تو نہیں بدلا جب ایک رستے پر چل پڑا ہوں تو پھر یہ کیوں سوچوں کہ میں نے کیا چھوڑا یا منزل پر پہنچ کر حاصل ہونے والی چیزیں ان چھوڑنے والی چیزوں سے زیادہ بہتر اور بہتر ہوں گی بھی یا نہیں کوئی بھی انسان ایک وقت میں دو کشتیوں پر سوار نہیں ہو سکتا اور میں یہی حماقت کر رہا تھا میں نے اپنی مرضی کی ایک کشتی کا انتخاب کر لیا اب اس کے بعد میں ڈوبوں یا بچ جاؤں مجھے اس کی پرواہ نہیں امید کو لگ رہا تھا وہ جس خواہی میں اب گری تھی اس سے کبھی باہر نہیں آ سکتی پھر جرمنی میں مجھے تمہارا اور اپنے بچے کا خیال آیا اور میں سوچتا کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں کچھ خونی رشتے جو مجھے چھوڑنے پڑے ہیں ان کے بدلے میں میرے پاس دو رشتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ و وسلم کو بھی تو ان کے سارے رشتہ داروں نے چھوڑ دیا تھا مگر پھر انہیں سب کچھ مل گیا تھا وہ ایک بار پھر وہی ریفرنس دے رہا تھا جسے وہ اس کی مکاری اور فریب سمجھتی تھی امید کا دل چاہا وہ ڈوب کر مر جائے میری زندگی میں مذہب اتنا اچانک داخل ہوا ہے کہ میں کچھ نہیں سمجھ سکا میرا خیال ہمیشہ سے رہا ہے کہ میری زندگی میں کوئی کمی نہیں ہے مگر باقاعدہ طور پر مذہب کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں کتنی بڑی کمی کا شکار تھا یہ دو سال میری زندگی کے سب سے اچھے سال تھے مگر آج آج تمہارے منہ سے یہ سب کچھ سن کر میں سوچ رہا ہوں کہ میں کہاں کھڑا ہوں اور میں یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ ابھی آگے مجھے کس کس آزمائش سے گزرنا پڑے گا ہر آسمانی مذہب انسان کو آزماتا ضرور ہے مگر اسلام تو انسان کو کچھ اور ہی طرح سے آزماتا ہے یہ ایسی آزمائشیں سامنے لے کر آتا ہے جو بندے کو کندن بنا دیتی ہیں یا پھر راک کا ڈھیر اور پچھلے ایک ڈیڑھ ماہ سے میں بھی ایسی ہی آزمائشوں سے گزر رہا ہوں کندن بننے میں مجھے بڑا وقت لگے گا مگر مجھے فخر ہے کہ میں راکھ کا ڈھیر نہیں بنا امید نے اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ دیکھی جب میں بالکل مطمئن ہو چکا تھا میرا کیریئر بن چکا تھا چند ماہ تک میری پروموشن ہونے والی تھی اور پھر اپنی کمپنی کا ریجنل ہیڈ بن جاتا مگر میرے سامنے دو راستے آ گئے مجھے انتخاب کرنا تھا اور میں نے انتخاب کر لیا ریزائن کر دیا عجیب بات ہے مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے اور اب اتنے سالوں بعد ایک بار پھر سے مجھے اپنا کیریئر بنانا ہے میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میرے باپ باپ مجھے اس طرح چھوڑ دیں گے مجھے لگتا تھا میرا ان سے تعلق بہت گہرا ہے اور میں ان کی ناراضی برداشت نہیں کر سکتا مگر میں نے ان کی ناراضی کی پرواہ نہیں کی ایک بار پھر مجھے انتخاب کرنا پڑا اور میں نے اپنے مذہب کو ان پر ترجیح دی اور اب تم میرے سامنے ایک آزمائش بن کر کھڑی ہو بے یقینی اور بے اعتمادی کی انتہا پر ڈینیل ایڈگر میرے وجود کا سایہ بن چکا ہے یہ ساری عمر میرے ساتھ رہے گا کوئی بھی شخص اپنا حال اور مستقبل تو بدل سکتا ہے مگر ماضی نہیں میں بھی نہیں بدل سکتا یہ حقیقت ہمیشہ حقیقت ہی رہے گی کہ میں یہ ایک یہودی کا بیٹا ہوں اور میری ماں کرسچن ہے مگر میں اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتا کیا اس حوالے سے ساری عمر مجھے گالیاں دو گی اور شک کرو گی تم تو شادی سے پہلے جانتی ہی تھی کہ میں یہودی ہوں میری نسل کی خصوصیات کے بارے میں تم نے تب کیوں نہیں سوچا اس کے پاس ایمان کے سوال کا جواب نہیں تھا اس کے پاس شاید اب کسی سوال کا بھی جواب نہیں تھا میری چند ہفتے کی غیر موجودگی میں تم نے میرے خلاف اس طرح ثبوت اکٹھے کیے جیسے میں کوئی بہت خطرناک مجرم تھا جس سے جتنی جلدی چھٹکارا پا لیا جاتا اتنا ہی بہتر ہوتا رنگے ہاتھوں پکڑے جانے والے چور کو بھی صفائی کا موقع دیا جاتا ہے امید تم نے تو مجھے اس قابل بھی نہیں سمجھا مجھے قتل کرنے کی پلاننگ کر لی امید نے سر جھکا لیا یہ سب کچھ کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھ سکتی تھی مجھ پر شک تھا تو مجھ سے بات کر سکتی تھی میں ہمیشہ سے جانتا تھا کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے لیکن میں نے سوچا کہ محبت نہ ہونے کا مطلب یہ تو نہیں کہ محبت ہو ہی نہیں سکتی امید نے اپنے پیروں کی انگلیوں پر پانی کے چند قطرے گرتے ہوئے دیکھے میرا خیال تھا کچھ وقت گزرے گا پھر تم مجھ سے محبت کرنے لگو گی میری محبت میری توجہ میرا احسار میری قربانیاں تمہارا دل جیت لیں گی تم میری پرواہ کرنے پر مجبور ہو جاؤ گی کوئی فلم ہو ناول ہو ڈرامہ یا پھر حقیقی زندگی ان سب میں ایسا ہی ہوتا ہے مگر میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا مجھے یہ غلط فہمی تھی کہ جہاں زیب تمہاری زندگی کا ایک ایسا باپ تھا جسے تم بند کر چکی ہو میں یہ نہیں جانتا تھا کہ تم نے اسے ہمیشہ اپنے اور میرے درمیان رکھا تم نے اس شخص کو کبھی اپنی زندگی سے جانے ہی نہیں دیا اس نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں ہاتھوں کی لرزش کو چھپانے کا کوئی دوسرا طریقہ نہیں تھا ایمان کے لہجے میں جھلکتا ملال اس کے پورے وجود کو لرزا رہا تھا تمہیں پتہ ہے امید اس شخص نے تمہارے ساتھ کیا کیا اس نے تمہارے اندر بے یقینی کا ایک بیج بو دیا اور تم نے اس بیج کو سینچ کر درخت بنا دیا اور بے یقینی اور بے اعتمادی کا یہ درخت اتنا تناور ہو چکا کہ تم چاہو بھی تو اس کو کاٹ نہیں سکتی اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں وہ نہیں جانتی تھی ایمان بھی کبھی اسے یہ سب کہہ سکتا ہے کوئی شخص اپنی بند مٹھیوں میں دھول لے کر آتا ہے اور آپ کی آنکھوں میں دھول پھینک کر چلا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر شخص کی بند مٹھی میں دھول ہی ہو جس سے بچنے کے لیے آپ کو اپنی آنکھیں بند کرنا پڑیں کم از کم میری مٹھی میں تمہارے لیے کوئی دھول نہیں ہے وہ اسے اپنے ہاتھ دکھا رہا تھا میں نے کبھی محبت کے وجود پر یقین نہیں کیا شاید شاید اسی لیے مجھے محبت ہو گئی اور میری محبت نے مجھے یقین اور ایمان دیا تم نے ہمیشہ محبت کے وجود پر یقین کیا محبت تمہیں بھی ہوئی مگر تمہاری محبت نے تمہیں یہ دونوں چیزیں نہیں دیں اور بالکل بے حص و حرکت اس کی باتیں سن رہی تھیں ہم دونوں کی محبت کے معیار میں فرق تھا نہ انتہا میں ہے جس شخص سے محبت کر رہے تھے اس شخص میں فرق تھا اس شخص میں فرق تھا جس سے ہم نے محبت کی تم میں کھوٹ نہیں تھا جہاں زیب میں تھا آگ کا کام پکانا ہوتا ہے اس پر سونا رکھیں تو اسے کندن بنا دے گی مگر پانی رکھیں گے تو بھاپ بن کر اڑ جائے گا اسے لگ رہا تھا سب کچھ ختم ہو رہا ہے ہم دونوں کے رشتے میں دراڑ آ گئی ہے مگر رشتہ ٹوٹا نہیں ہے امید ہمیں یہ بھی طے کر لینا چاہیے کہ اس دراڑ کو پر کرنا ہے یا رشتہ مکمل طور پر توڑ دینا چاہیے کوئی مجھے جان بوجھ کر ڈینیل ایڈگر کہے گا تو میں برداشت نہیں کروں گا ڈینیل ایڈگر سے ایمان علی بننے تک میں نے ایک لمبا سفر طے کیا ہے بہت کچھ چھوڑا ہے اور جس شخص کو میری اس شناخت پر یقین نہیں مجھے اس کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا اس کے لہجے میں قطعیت تھی تمہیں چھوڑتے ہوئے مجھے تکلیف ہوگی اس سے کہیں زیادہ تکلیف جتنی مجھے اپنے ماں باپ کو چھوڑتے ہوئے ہوئی مگر اب میں کسی کسوٹی پر پرکھا نہیں جانا چاہتا میں بار بار لوگوں کو وضاحتیں پیش کر نہیں سکتا نہ یقین دلا سکتا ہوں کہ میں واقعی مسلمان ہوں میں کسی کو یقین دلانا بھی نہیں چاہتا میں نے لوگوں کے لیے اسلام قبول نہیں کیا یہ کام میں نے اللہ کے لیے کیا ہے اور میری نیت کو جانچنے کا اختیار صرف اسے ہے کسی دوسرے کو نہیں تمہیں بھی نہیں وہ اس کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے کہہ رہا تھا اگر تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے یا یہ شبہ ہے کہ میں ابھی بھی مسلم نہیں ہوں تو پھر تمہیں مجھ کو چھوڑ دینا چاہیے مجھ سے الگ ہو جانا چاہیے اس کی آواز میں شکستگی تھی میرے ساتھ رہ کر اگر تم خوش نہیں ہو تو تمہیں حق ہے کہ تم میرے ساتھ نہ رہو مگر اپنے ذہن سے یہ نکال دو کہ میں تمہیں چھوڑ کر بھاگ گیا یا آئندہ کہیں بھاگ جاؤں گا میں تمہیں اور اپنے بچے کو مکمل طور پر اپناتا ہوں تم میرے بچے کو اپنے پاس رکھ سکتی ہو میں تم دونوں کی ذمہ داری لیتا ہوں جب تک بچے کو اپنے پاس رکھنا چاہو رکھ سکتی ہو اگر دوسری شادی کرنا چاہو اور بچے کو پاس نہ رکھنا چاہو تو میں اسے اپنے پاس لے جاؤں گا ابھی میں پاکستان میں ہی ہوں جتنا عرصہ یہاں رہوں گا تم دونوں سے رابطے میں رہوں گا اگر واپس کہیں اور جانا پڑا تب بھی تم لوگوں کے اخراجات پورے کرتا رہوں گا اس کے بدلے میں میں یہ صرف یہ چاہوں گا کہ تم مجھے اپنے بچے سے ملتے رہنے دو اسے شاید زندگی میں اسے شاید پہلی بار اپنی کن پٹی سے بہنے والے خون کا احساس ہوا تھا اپنے زخم کو اس نے ہاتھ سے چھوا اور پھر انگلیوں پر لگے ہوئے خون کو دیکھا سر اٹھا کر اس نے امید کو دیکھا شاید وہ کچھ اور کہنا چاہتا تھا مگر پھر وہ کچھ کہے بغیر اسٹڈی روم سے باہر نکل گیا اس سے پہلے اس نے دراز کی طرف ہاتھ بڑھائے دراز میں سے کچھ چیز نکالی اور امید کی طرف اچھال دیا امید نے اپنے پیروں میں گرنے والی اس چیز کو دیکھا اور ہونٹ پہنچ لیے وہ ریوالور کی گولیاں تھیں مجھے اگر ایک لمحے کے لیے بھی خیال آ جاتا کہ یہ ریوالور تم نے مجھے مارنے کے لیے رکھا ہے تو میں کبھی بھی اس میں سے گولیاں نہ نکالتا موت تمہارے منہ سے نکلنے والے لفظوں سے زیادہ تکلیف دہ نہیں ہو سکتی تھی امید وہ زمین میں دھنستی جا رہی تھی مجھے تم سے اس قدر محبت ہے امید کہ میں تمہیں اتنی لمبی چوڑی پلاننگ کرنے کی ضرورت نہ پڑتی چوکی دار کو بھیجنا ریوالور کو چھپانا ملازم کو غائب کرنا وہ عجیب سے انداز میں ہنسا تم جب چاہتی میرے سامنے کھڑے ہو کر مجھے مار سکتی تھی میں کبھی تمہارا ہاتھ نہ پکڑتا نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچاتا چاہو تو ابھی ہزما کر دیکھ لو وہ کچھ دیر اس کے سامنے جیسے منتظر سا کھڑا رہا یوں جیسے اسے یہی کرنے کی دعوت دے رہا ہو وہ ہل نہیں سکی وہ تھکے تھکے انداز میں اسٹڈی کے دروازے کی طرف بڑھ گیا امید نے دروازہ کھولنے کی آواز سنی مگر وہ اسٹڈی سے نکلنے کی بجائے وہیں رک گیا تم اگر پچھتا رہی ہو مت پچھتا ہو میں تمہیں اس سب کے لیے معاف کرتا ہوں مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے اسٹڈی کا دروازہ بند ہو ہو گیا وہ اسٹڈی سے نکل کر کچن میں آ گیا فریج کھول کر اس نے پانی کی بوتل نکالی اور ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گیا گلاس میں پانی ڈال کر اس نے پانی کے چند گھونٹ پیے سر میں کچھ دیر پہلے والے لگنے والے زخم کی تکلیف کا احساس اسے اب ہو رہا تھا مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر اپنے زخم کو صاف کر کے بینڈیج کرنے کی کوشش کرتا دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں پھنسائے کوہنیاں ٹیبل پر رکھے وہ سامنے پڑے ہوئے گلاس کو دیکھ رہا تھا کچھ دیر پہلے ہونے والے واقعات اسے ایک خواب کی طرح لگ رہے تھے مگر وہ جانتا تھا کہ وہ سب خواب نہیں ہے وہ جیسے دنیا کے آخری سرے پر آ کھڑا ہوا تھا واپس جانے کا وہ راستہ بھول چکا تھا آگے قدم بڑھانے پر پیر کے نیچے سے زمین آئے گی یا خلا یا پھر پانی وہ نہیں جانتا تھا کیا میں اب اس طرح اکیلا رہ سکتا ہوں جس طرح امید کے آنے سے پہلے رہتا تھا اسے اپنی آنکھوں میں پہلی بار نمی امٹتی محسوس ہوئی ہونٹ بھینج کر اس نے خود پر قابو پانے کی کوشش کی تھی تھکن کا احساس کچھ اور بڑھ گیا تھا اس نے پیچھے ہٹ کر اپنی پشت کرسی سے ٹکا کر آنکھیں بند کر لیں ڈائننگ ٹیبل کے اوپر لٹکنے والے لیمپ کی روشنی میں ڈائننگ ٹیبل کی ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے ایمان کے علاوہ ہر چیز دھندلی نظر آ رہی تھی اس کا وجود اسی روشنی میں بے ہی حرکت نظر آ رہا تھا اور اس کے چہرے پر پڑے پڑنے والی روشنی چہرے پر موجود ہر تاثر کو واضح کر رہی تھی تھکن مایوسی افسردگی بے یقینی بے چینی اضطراب اور امید وہاں کیا تھا وہاں کیا نہیں تھا